کاشتکار کاشتکاری میں ملازم ملازمت میں اور اللہ پاک نے اگر کسی کو تاجر بنایا ہے تو اپنے تجارت میں اور اگر کوئی آدمی حکومت میں ہے تو حکومت کے عہدوں پر رہتے ہوئے اپنے سے متعلق جو کام ہے اس کو پورا کرتے ہوئے وہ جیے تو نفع یہ ہوگا کہ جب تک وہ جس شعبے میں بھی ہے جب تک ہے اللہ کے رحم و کرم میں اس کی زندگی رہے گی اور مرنا اللہ اس کا اچھا کر دیں گے اور خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر اس نے بات نہیں کی اس نہیں سمجھے تو یہی شعبوں میں رہتے ہوئے مسائل اس کو گھیر دیں گے آج دنیا میں جتنوں کو بھی انفرادی یا اجتماعی مسئلوں نے گھیرا ہے وہ سارے کے سارے مسائل والے ان پر کسی نے ظلم نہیں کیا ہے اللہ نے بھی ان پر ظلم نہیں کیا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لوگوں سے ایک بات کہو کہ تمہارا اللہ ظالم نہیں ہے وما رب کا للعبید کہ تمہارا اللہ تم پر ظالم نہیں ہے اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا ہے یہ جس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ ان کے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں اللہ قرآن میں جگہ فرماتے ہیں بے ماں کا سبت عیدی کو ایک جگہ فرماتے ہیں بے ماں کا سبت عیدی لوگوں نے جو کیا ہے ان کے کیے کا بدلا ہی وہ بھگت رہے ہیں اپنے کیے کا بدلا بھگت رہے ہیں ہم سے متعلق بہت سارے کام کرنے کے ہیں جو ہم نہیں کر رہے ہیں ہم سے چھوٹے ہوئے ہیں وہ کام اور بہت سارے نہیں کرنے کے ہم کر رہے ہیں نہ کرنے کی چیزیں ہو رہی ہے اور کرنے کی چیزیں چھوٹ جاتی ہے جب یہ ہوتا ہے ہم تو اس کو کر کے بھول جاتے ہیں لیکن اللہ کے فرشتے اس کو نہیں بھولتے کرام من کا یا لمن ماں تفالوم آسمان کے فرشتے ہیں اللہ کے وہ ساری کے ساری چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں ہر بات کو نوٹ کرتے ہیں زبانوں کے جملوں کو نوٹ کرتے ہیں ما من قول الا زبان سے جو جملے نکلتے ہیں اس کو بھی اللہ کے فرشتے نوٹ کرتے ہیں اور پھر اللہ نے قرآن میں بات فرمائی کہ جو اچھا کرے گا اس کو اس کے اچھے کا بدلہ اچھا ہی ملنا ہے نام فل نفس اور خدا نہ کرے کوئی غلط رخ اختیار کرتا ہے تو اس کو اس کی غلطی کا بھگتنا ہے بھگتے بغیر چارے کار نہیں ہے ومن اصا فعلیہ جس کی روش میں غلطیاں ہیں اس کو اپنی غلطیوں کا بھگتان بھگتنا ہی پڑے گا وہ بھگتنا ہی بھگتنا ہے ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے کسی کو مہلت مل گئی غلطی ابھی کی ابھی اس کا بدلہ نہیں ملا لیکن اللہ کے وہاں اس کا وقت طے ہے جو وقت اللہ کا طے ہے اس وقت اس کے ساتھ مسائل آ جائیں گے تو دنیا میں جس کے ساتھ سکھ کے دن ہیں یا دنیا میں جس کے دکھ کے دن ہیں وہ سارے کے ساری شکلیں اللہ نے ان کے لیے طے کی ہے سکھ کے دنوں والوں کے لیے سکھ اور دکھ کے والوں کے لیے دکھ دکھ والوں پر اللہ نے ظلم نہیں کیا اللہ قرآن میں کہتے ہیں میں نے ظلم نہیں کیا وما رب اللہ ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا اور سکھ والوں کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان کو خوشگواریاں دی ہے ہیں کہ جو اچھے رخ پر ہوں گے ان کے لیے خوشگواریاں اللہ کہہ رہے ہیں ہم دے دیں گے ان کو دلوں کا جوڑ اللہ دے دیں گے دلوں کا جوڑ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان کے محبت لوگوں کے دلوں میں ہم بھر دیتے ہیں سید الرحمن رحمان اللہ کہہ رہے ہیں محبت اندر بھیتر میں بھر دیں گے جب زمینوں پر اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے تو اللہ آسمان پر خوش ہوتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ جبرائیل ہم فلاں سے خوش ہے تم ان سے محبت کرو تم بھی ان سے خوش ہو جاؤ اور آسمان کے فرشتوں سے کہو کہ وہ بھی خوش ہو جائیں اور پھر زمین والوں سے کہو کہ اللہ بھی خوش ہے جبرائیل بھی خوش ہے آسمان کے فرشتے بھی خوش ہیں اے زمین والا تم بھی ان سے خوش ہو جاؤ تو اللہ کے ساری مخلوق ان سے خوش ہو جاتی ہے اور جب آسمان والا ان سے ناراض ہوتا ہے تو پھر اللہ پاک اعلان کرتے ہیں کہ جبریل ہم ان سے ناراض ہوئے ہیں تم بھی ان سے ناراض ہو جاؤ اور پھر فرشتوں کو بھی کہتے ہیں کہ ہم ان سے ناراض ہوئے ہیں تم بھی ان سے ناراض ہو جاؤ پھر زمین والوں سے کہا جاتا ہے کہ آسمان والا بھی ناراض ہے جبریل ناراض ہے فرشتے ناراض ہے زمین والے تم بھی ناراض ہو جاؤ پھر کہ گھر کی چار دیواریاں تنگ ہو جاتی ہے پھر سگا بھائی سگے بھائی سے کہتا ہے کیا کہتا ہے میرے جنازے میں بتانا اللہ یہ بات کیا ہو گئی بھائی ایک ماں کے چھاپے سے دودھ پیا ہے ایک تھالی میں کھانا کھایا ہے ایک ماں کی گود میں کھیلے ہیں اور اب سگا بھائی بھائی سے کہہ رہا ہے میرا میں تیرا چہرہ نہ دیکھو تو میرے جنازے میں بتانا پچاس سال تک وہ سگا بھائی بھائی تھا کبھی نہیں بولا اور آج ایک دم مان کے آن میں بول رہا ہے یہ کیا ہو گیا کہ وہ نہیں بول رہا ہے آسمان سے دلوں کو پھیر دیا گیا ہے دلوں کو پلٹا کھلا دیا گیا سگا بیٹا باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے پچیس سال تک نہیں کی تھی چھبیسویں سال میں بدتمیزی کر رہا ہے اگر وہ بدتمیزی تھا تو پچیس سال بھی بدتمیزی ہونی تھی کہ نظام اللہ کرتے ہیں بیوی اتنے سالوں سے سازدار چل رہی تھی اور ان کی آن میں بیوی میں اس کے مزاج میں اس کی طبیعت میں فرق آنا شروع ہو گئے بیٹی اور داماد کا گھر خوب اچھا خوشگوار چل رہا تھا اور ان کی آن میں بیٹی اور داماد میں مسائل شروع ہو گئے اور ہم کہتے ہیں کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا پتہ نہیں یہ کیوں ایسا ہو گیا کہ مقلب القلوب اللہ ہے دلوں کو اللہ پلٹاتے ہیں اس میں محبت بھی اللہ کرتے ہیں اور اس میں دشمنیوں کو بھی اللہ ڈالتے ہیں جتنے کے ساتھ جو کچھ دنیا میں انفرادی اور اجتماعی طور پر ہو رہا ہے وہ کسی کو کوئی قصوروار نہ کہہ ٹھہرائے وہ تو یہ تو دنیا کی نظریں ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے ایسا کر دیا اس لیے ایسا ہو گیا وہ ایسا کہہ رہے تھے اس لیے ایسا ہو گیا لیکن بات یہ نہیں ہے اتحم نفو سکم اے لوگوں اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراؤ اپنے آپ کو سسور اور ٹھہرا کہ ہر آدمی کو جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس کے اپنی ذات سے کیے ہوئے کا وہ بدلہ دیکھ رہا ہے یہ مبارک محنت جو ندیوں والی ہے اس محنت کے راستے سے ہر آدمی کی ہمدردی چاہی جا رہی ہے کہ ہر آدمی کو یہ ان چیزوں کا احساس ہو جائے ان چیزوں کی فکر اس کے اندر آ جائے کیونکہ ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں وہ دنیا خود غفلت کی جگہ ہے یہاں آدمی کو ہوش نہیں رہتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا دنیا کی نظریں جو دیکھتی ہے اور لوگوں کو جیسا کرتے ہوئے دیکھتا ہے آدمی ایسے ہی جذبات ہمارے بنتے ہیں ایسی سوچیں ہماری بنتی ہے وہی باتیں ہماری باتیں بن جاتی ہے اور خدا نہ کرے دنیا میں پھر کوئی بات ہوتی ہے تو ہماری فوراً نظریں یہ کہتی ہے کہ ایسا تھا اس لیے ایسا ہو گیا اس نے ایسا کیا اس لیے ایسا ہو گیا ہم بھی ہم بھی باتیں وہی کرتے ہیں جو دنیا کے لوگ کرتے ہیں اس نبیوں کی محنت کے راستے سے انسانوں کو یہ بات سمجھی اور سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ دھوکے کی دنیا میں ہم دھوکہ نہ کھائیں اور اپنے سے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں اس کو پوری کرتے ہوئے زندگی گزاریں اگر اس کو پوری کرتے ہوئے زندگی گزارنا شروع کر دیا تو اس دن سے وہ بندہ اللہ کے رحم و کرم میں آنا شروع ہو جائے گا کہ زمین اللہ کی ہے اور زمین اللہ کی ہے تو اس پر اللہ راحت پہنچائیں گے تو راحت پہنچے گی اس کے علاوہ کوئی راحت نہیں پہنچا سکتا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لوگوں سے ایک بات کہو کیا کہو کہ دھرتی زمین ہماری ہے اور اس میں ہماری ہی چلتی ہے ہمارے علاوہ کسی کی چلتی نہیں ہے اللہ لہ لوگوں سے کہو کہ زمین ہماری ہے جب اللہ کی زمین ہے تو زمین پر چلتی بھی کس کی ہے زمین پر اللہ ہی کے چلتی ہے ہم دنیا میں دیکھیں کہ دنیا میں بہت سارے وہ ہیں کہ جو اپنی تدبیریں اختیار کرتے ہیں اور نتیجے وہ نہیں ملتے جس کام کے لیے انہوں نے تدبیر اختیار کی تھی یہ دنیا میں جتنے قرضدار ہیں قرضدار ہیں آپ ان سے پوچھو کہ آپ نے قرضہ کرنے کی کوئی دعا اللہ سے مانگی تھی کہ اللہ میں قرض دار ہو جاؤں ہاں بھائی لیکن اس کے باوجود قرض دار ہو گئے تو ان سے پوچھو کیسے قرض دار ہو گئے تم جو قرض دار ہوئے ہیں کوئی چاہتا ہے قرض دار ہو ہاں بھائی سب مالدار بننے کی فکر میں ہے قرض دار بننے کی کوئی فکر نہیں کرتا لیکن مالدار بنتا بعد میں ہے اس سے پہلے قرض دار بن رہا ہے بولو صحیح ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے اچھا جن شکلوں میں قرضدار ہو گئے وہ شکلیں مالدار بننے کے لیے آدمی اختیار کرتا ہے یا قرضدار بننے کے لیے دکان والا دکان بناتا ہے نوکری والا نوکری کرتا ہے کارخانے کارخانے والے چلاتے ہیں کھیتی والے کھیتی کر رہے ہیں جو جو شکل اختیار کرتا ہے وہ مالدار بننے کے لیے کرتا ہے یا قرضدار بننے کے لیے ذرا زور سے تو بولو بھائی اچھا جتنے لوگ قرضدار ہو گئے وہ شکلوں کو چھوڑ کر گھر میں بیٹھے بیٹھے ہو گئے یا اسی میں رہتے رہتے ہو گئے ذرا زور سے بولو بھائی اسی میں رہتے رہتے ہو تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ مالدار بننے کے لیے دکان بنائی تھی تو مالداری آنی چاہیے تھی نہ کہ قرض داری ساری شکلوں والے جو قرضوں میں آئے ہیں وہ انہی شکلوں میں رہتے رہتے قرض دار ہوئے اور ایک تو نہیں ہم اندازہ کریں گے تو زیادہ لوگ دنیا میں قرض دار ہیں یا مالدار ہیں ذرا زور سے بولو تو زیادہ قرض دار ہے اور آگے دیکھو گے تو پورا گھر مل کر سارے فکر سب کی ایک فکر ہوتی ہے کہ ہم قرضے سے کیا ہو جائیں فارغ ہو جائیں اس کے لیے امی ابا بھائی بہن سارے اجتماعی طور پر محنت کرتے ہیں کہ ہم قرضے سے فارغ ہو جائیں بولو ایسا ہی کر رہے ہیں یا کوئی ایسا کرتا ہے کہ نہیں ہمارا قرضہ بڑھتا رہے کہ گھر کے جتنے ممبر ہیں سارے اجتماعی طاقت لگا رہے ہیں کہ ہم قرضے سے کیا ہو جائیں بولو فارغ ہو جائیں اچھا بتاؤ کہ یہ فارغ ہونے کی روزانہ محنت کر رہے ہیں لیکن ان گھروں کے قرضے فارغ ہو رہے ہیں یا بڑھتے جا رہے ہیں ذرا زور سے بولو بڑھتے جا رہے ہیں عقل تو کیا کہتی ہے ایک بھائی جو آدمی مالدار بننے کے لیے دکان بنا ہے اس میں قرض داری کہاں سے آئی پہلا سوال اور اگر آ گئی تو سب مل کر اس کو ختم کرنے کی کوشش میں ہے تو پھر بڑھ کیوں گیا صحیح غلط یہ اللہ کی زمین ہے اس میں اللہ کی چلتی ہے یہ دکان خالی برتن ہے اگر اس میں اللہ نفوں کو بھر دے تو اس سے نفے ظاہر ہوں گے اور اگر اس میں اللہ نفوں کو نہ بھریں تو اسے نفوں کی شکلوں میں سے قرض داری نقصان ظاہر ہوگا یہ جتنوں کی اولادیں دنیا میں ہیں نافرمان جتنوں کی اولادیں ان سے پوچھو کہ آپ نے اللہ سے کوئی دعا کی تھی کہ اللہ مجھے نافرمان اولاد دے دے ارے بولو بھائی کیا بھائی کسی نے دعا کی تھی کہ اللہ ہم کو تو نافرمان اولاد دے آدمی جب اولاد عورت حمل سے ہوتی ہے امید سے تب سے دعا کرتا ہے مول صاحب عورت امید سے دعا کر بولے یہی ہوتا ہے نہیں ہوتا عورت ابھی امید سے ہوتی ہے تب سے دعا کرواتے ہیں جب ولادت ہو جاتی ہے تو دعا کرواتے ہیں جب نام رکھتے ہیں تو مول صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اچھے سے اچھا نام جو اثر انداز ہو ایسا نام بتائیں بولے یہی ہوتا ہے پھر جب وہ چھوٹا منا ہوتا ہے تب سے اللہ کے نام اللہ کے بول سکھانا شروع کرتے ہیں بولا ایسا ہی ہوتا ہے کہ اور کچھ ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کی تعلیم تربیت کا زمانہ آتا ہے اسکول کا اور مدرسے کا تو کوشش کرتے ہیں کہ اچھے مدرسے اسکول میں جائیں جہاں اس کی اچھی تربیت ہو بولو یہی ہوتا ہے یہ ساری تدبیروں کے بعد مارکیٹ میں اولادوں کو دیکھیں تو زیادہ اولادیں فرما بردار ہے یا زیادہ اولادیں نہ فرمانے ذرا زور سے بولو بھائی ایسا کیوں ہو گیا پھر بھائی ایک آدمی نے گیہوں ڈالے تھے تو کیا اگنی چاہیے اور چاول ڈالے ہوں تو تو یہ چاول ڈالے تھے اور گیہوں کیسے نکل کیا ہو رہا ہے بھائی کچھ کٹ کٹ کیا ہو رہا ہے ہاں اچھا کوئی ایک آدمی کر لے بس اب آپ میری طرف تھوڑے چلے تو گیہوں ڈالنے والے کے گیہوں نکلتے ہیں اور چاول ڈالنے والے کے لیے چاول نکلتے ہیں صحیح غلط تو یہ کیسے ہو گیا کہ چاول ڈالنے ہو گئے اچھی بات چلو اب اب ساتھی ذرا دھیان سے بات سنیں میری طرف متوجہ رہے اور یکسو ہو جائیں ہے نا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس نے جو کوشش کی نتیجہ وہ آنا چاہیے تو اولادوں کو پالنے پوسنے اور پروان چڑھانے میں سب نے اچھی کوششیں کی صحیح غلط لیکن نتیجے کیسے آ رہے ہیں کہ اکثر معاشرے میں ہم دیکھیں کہ نتیجے غلط آ رہے ہیں صحیح ہے غلط تو, تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے دنیا میں جتنے لوگ رشتے کرتے ہیں اپنی اولادوں کے تو رشتے میں کیا سوچتے ہیں بھائی اچھے سے اچھی ہمارے گھر میں کسی کوئی لڑکی آئے تاکہ ہمارا گھر کیا ہو جائے آباد پہلے شادی کے ساتھ لکھتے تھے شادی آبادی ایسا لکھتے تھے نا اچھا اس کے لیے اس خاندان کی لڑکی نہیں وہ خاندان وہاں کے نہیں ہے یہاں کے نہیں ہے یہی ہوتا ہے آدمی ڈھونڈتا ہے محنتیں کرتا ہے اس کے بعد اس کے بعد جو لڑکی پسند کی جاتی ہے کیا ہر آنے والی لڑکی سسرال والوں کے لیے اور شوہر کے لیے راحت کا ذریعہ ہے ارے بتاؤ بھائی کیا ہر لڑکی سسرال والوں کے لیے اور شوہر کے لیے کیا راحت کا ذریعہ ہے ہر لڑکی نہیں ہے تدبیر کون سی اختیار کی تھی کہ ایسا ہی ہو جائے ایسی لیکن نتیجہ دوسرا آیا ایسا ہی ہو رہا ہے کہ یہ میں نے دو چار مثالیں دی ہے صبح سے لے کر شام تک کی پوری زندگی اور سال کے تین سو پینسٹھ دنوں میں ایسے روزانہ واقعی ہم دیکھتے ہوں گے ہم کچھ چاہتے ہیں اور ہوتا کچھ ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لوگوں سے یہ بات کہو کہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کی چلتی ہے کسی کی نہیں چلتی ہے اگر ہماری چلتی تو ہماری اولادوں میں ہماری چلتی ہماری اولادوں میں ہماری چلتی ہماری دکانوں میں ہماری چلتی اور اور ہمارے گھروں میں ہماری چلتی ہماری تو اپنی ذات پر بھی نہیں چلتی ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ مجھے شوگر ہو جائے ارے بولو بھائی ہمارے نہ چاہنے سے شوگر رک جاتی ہے ہمیں پریشر نہ ہو ہمارے چاہنے سے پریشر رک جاتا ہے ہم بیمار ہی نہ ہو تو کیا ہمارے نہ چاہنے سے کبھی بیمار نہیں ہوتے ایسا ہوتا ہے ہم نہیں چاہتے پھر بھی ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے کہ ہماری نہیں چلتی ہمارے اوپر اس لیے ہوتا ہے اچھا ہم میں سے کوئی مرنا چاہتا ہے ارے بولو بھائی پھر بھی کیا کرنا پڑتا ہے مرنا ہی پڑتا ہے کوئی نہیں چاہتا پھر بھی ہو رہا ہے کہ ہماری تو اپنی زیادہ تر بھی نہیں چلتی تو پھر کس کی چلتی ہے جس اللہ نے پیدا کیا اس کی چلتی ہے یہ بات ہمارے نبی نے مدینے والوں کو سمجھائی تھی کس کو سمجھائی تھی بولو جب مکے سے مدینہ گئے تو پہلے پہلا جو خطبہ حضور نے دیا اس میں یہ باتیں سمجھائی تھی کہ اپنے مالک اور خالق کے ساتھ اپنے معاملے کو اچھا کر لو اللہ کی زمین پر اس کی چلتی ہے جو آدمی اپنے مالک اور خالق کے ساتھ اپنے معاملے کو اچھا کرے گا اللہ اس کے اور اس کی پرجا کے درمیان کے معاملے کو اچھا کر دیں گے من ما بین بین بین و و اللہ اللہ خلق او الناس کہ جو اپنے اللہ کو راضی کر لے گا اللہ اس کی پرجا کے درمیان اور اس کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لیں گے اس کا مطلب کہ جس کا معاملہ اپنے اللہ سے خراب ہو جائے گا اس کا نظام بھی خراب ہو جائے گا لیکن یہ کرے گا کون یہ بات پر عمل کون کرے گا کہ جن کو ان باتوں پر یقین ہوگا وہ کرے گا اور ایک اپنے دماغ کی سوچ لگانے والا نہیں نہیں نہیں ایسا کر لوں گا تو ایسا ہو جائے گا ایسا کر لوں گا تو ایسا ہو جائے گا ایسا کر لیں گے تو ایسا ہو جائے گا جن کی شکل دماغوں میں یہ چیز گھسی ہوگی وہ اللہ کے ساتھ کے معاملے کو مضبوط کرنے کے لیے سوچے گا اور جس کی سوچ میں آ گئی کہ نہیں معاملہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ ہر حال میں یہ سوچے گا کہ غریبی میں مالداری میں اور جس حال میں بھی ہے اس حال میں ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اس بات کو سوچے گا وہ صحابہ کو اللہ پاک نے جس حال میں بھی رکھا وہ اس حال میں یہ بات سوچتے تھے صحابہ کی جو زندگی خوشحال بنی ہے خوشگوار زندگی بنی ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ تین سو سال اگر ہم دنیا پر محنت کرتے تو ہماری دنیا اتنی اچھی نہیں ہوتی جو ابھی ہو گئی ہے ایسا کہتے تھے کتنے سال بولو ذرا زور سے بولو تین سو سال اگر ہم دنیا پر محنت کرتے تو ہماری دنیا اچھی نہ ہوتی اتنی اللہ نے ہماری اتنی اچھی کر دی اور آپس میں اللہ پاک نے بھائی چارے کو ایسا زندہ کر دیا کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں یہ کیسے ہو گیا کہ جس کے کنٹرول میں ساری چیزیں تھیں اس کو انہوں نے راضی کر لیا وہ کون ہے بولو وہ کون ہے اللہ ہے وہ اللہ ہے کہ ان ان, کی انہوں نے سب سے بڑی جو چیز حضور علیہ السلام سے سیکھی وہ یہ سیکھی کہ ان کا بچہ بچہ ان کی عورتیں ان کے مرد جو جس حال میں ہیں اس حال میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہی ہیں یہ بڑی بات اور اللہ کو راضی کر رہے ہے یہ سیکھی ان میں کون تھے صحابہ میں ایسا نہیں تھا کہ غریب لوگ تھے صحابہ اسلام سے پہلے باہر ملکوں میں بزنس کرتے تھے ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس ان کا تھا حضور خود سفر میں گئے تھے شام اور یمن گئے تھے اس زمانے میں ہم ایکسپورٹ کے اسپیلنگ نہیں جانتے امپورٹ کے ہم اسپیلنگ نہیں جانتے اس زمانے میں وہ لوگ وہ لوگ بزنس کرتے تھے ہندوستان سے یہاں سے مال جاتا تھا اور وہ لوگ تجارتیں کرتے تھے ہندوستان سے جاتا تھا اور ملکوں سے ان کا مال آتا تھا وہ اتنے بڑے بڑے تاجر تھے وہ وزرا تھے وزرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آدھی دنیا کے وزیر تھے آدھی دنیا کے وزیر عمر عبد العزیز تین بر اعظموں پر ان کی حکومت تھی کتنے بر اعظموں پر بولو بائیس لاکھ مربع میل زمین کس کو کہتے ہیں آدھی دنیا ہو گئی پوری دنیا کا رقبہ کتنا ہے کتنے ہزار کلو میٹر تھے کتنا اگر چار جانب گنو تو اور مشرق اور مشرق سیما جنوب گنو گے تو سندھ سمیٹ جائے گی لیکن صرف ایک آدمی کی حکومت کتنے بڑے بائیس لاکھ مربع میل چوکور تو اتنے بڑے بڑے وہ لوگ تھے تاجر ہیں وہ سرا ہیں اور ابو بکر صدیق وزیر ہیں وزیر مسلمانوں کے سردار ہیں حضرت عثمان غنی حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ سارے کے سارے حضرت اپنے زمانے میں فقیر بھی رہے ہیں اور امیر بھی رہے ہیں حضرت علی خلافت سے پہلے مزدور آدمی تھے مزدوری کرنے جاتے تھے کیا کرتے تھے بولو مزدوری کرتے تھے تو ان میں مزدور بھی ہے ان میں تاجر بھی ہے ان میں کاشتکار بھی ہے اور ان میں سارے طبقے ہیں لیکن ان کی مدینے کے بعد زندگیوں میں دکھ نہیں ہے اور کیا بات ہو گئی کہ مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ پاک نے جو احکامات کیونکہ احکامات جو آئے ہیں اطاعت اور فرما برداری کی بات ہے وہ مدینے میں آئی ہے کہ مدینے میں جو اللہ نے احکامات ان پر اتارے اس کو ایسا انہوں نے پورا کیا ایسا پورا کیا کہ اللہ ان سے خوش ہو گیا تو اللہ پاک ان سے خوش ہو کر ان کا کیا کام کرتا تھا جیسے ایک دنیا کی ایک مثال ہے کہ ایک بیٹا ابا کی بات مان لے بیوی شوہر کی بات مان لے دکان کا آدمی دکان والے کی بات مان لے تو اس کے دل میں جگہ ہو جاتی ہے اور اس جگہ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ کوئی درخواست کرتا ہے تو اس کی درخواست منظور ہو جاتی ہے وہ درخواست منظور ہوتی ہے صحابہ نے یہ یقین بنا لیا تھا کہ ہمارے سارے مسائل کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ کن شکلوں سے راضی ہوتے ہیں کن باتوں سے راضی ہوتے ہیں اس کو ایسی برا کرنے کی کوشش کی ایسی پورا کرنے کی کوشش کی کہ اس میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی ہاں اللہ کے مقابلے میں اس کے رسول کے مقابلے میں ساری چیزیں چھوٹی ہو گئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بدر کے میدان سے جب واپس لوٹ کر آ گئے تو اس کے بعد ان کے بیٹے مسلمان ہو گئے تو کہنے لگے ابا جی بدر ان کا بیٹا بدر میں سامنے تھا اور ابو بکر صدیق اللہ کے نبی کے سامنے ساتھ تھے تو کہنے لگے ابا جی تم بدر میں میرے سامنے آ گئے تھے لیکن میں نے ابا سمجھ کر تم کو چھوڑ دیا ایسا بولے ایک جھٹکے میں بغیر سوچے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا بیٹا اگر تو میرے سامنے ہوتا تجھے بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا اللہ اللہ ہے رسول رسول ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں کہ کوئی اس کے سامنے کوئی آ ہی نہیں سکتا اتنا اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی عظمت بٹھائی ہے کہ اور کوئی کوئی چیز ہے ہی نہیں اللہ جس میں راضی ہے وہ ہمارا کام ہے اور اللہ جس سے ناراض ہے وہ اس سے ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ایسے دل میں جگڑ گئی ہے مصعب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں کی طرف سے ہیں ان کے بھائی دوسروں کی طرف سے لڑ رہے تھے آپس میں جب لڑائی ہو رہی تھی تو ان کے بھائی کو ایک انصاری صاحبی نے قید کر لیا تھا انصاری صاحبی اس کو باندھ رہے تھے کن کو باندھ رہے تھے ارے بولو کس کو باندھ رہے تھے ذرا زور سے بولو مصعب ابن عمر کے سگے بھائی کو باندھ رہے تھے وہاں سے مصعب ابن عمر جا رہے تھے تو دیکھا کہ میرے سگے بھائی کو انصاری باندھ رہے تو کیا کہا او میرے انصاری بھائی یہ جس کو تو نے پکڑا ہے نا اس کو ذرا کس کے باندھنا کیوں کہ جب اس کو اس کی ماں چھڑانے آئے گی نا تو اس کی ماں بہت مالدار ہے ہم کو پیسے بہت ملیں گے فدیے میں یہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں کس کے لیے کہہ رہے ہیں سگے بھائی کے لیے کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کیا یہ میرے انصاری بھائی تو جس آدمی کو پکڑا ہے نا اس کو ذرا کس کے باندھنا اس کی ماں جب اس کو چھڑانے آئے گی نا تو ہمیں فدیے میں پیسے بہت ملیں گے اس کی ماں بہت مالدار ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس اس کے ساتھ یہ تعلق اور نہیں پڑا اس کے ساتھ یہ تعلق یہ کر کے بتایا ہے انہوں نے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں جب یہ نظام ان کے درمیان میں بنا تو پھر اللہ کی یہ کتنے چہیتے ہو گئے اللہ کے وہاں ان کا کتنا درجہ بنا ان کا اللہ کے وہاں اتنا درجہ بنا کہ اللہ کے وہاں اتنا بڑا ان کا مقام کہ اللہ قرآن میں فرماتے کہ ہم ان سب سے راضی ہو گئے کلن واضح اللہ اللہ الحسنہ ہم ان سب سے راضی ہو گئے صحابہ کے لیے اللہ ان سب سے راضی ہو گئے پھر فرمایا رضی اللہ عنہم کہ ان سے اللہ راضی ہے وہ بھی اللہ سے راضی ہے اللہ راضی ہو گئے پھر اللہ نے ان کا کیا کیا جب اللہ ان سے راضی ہوئے تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا جب اللہ ان سے راضی ہوئے تو اللہ نے ان سے یہ کیا کہ جو جس سے راضی ہوتا ہے اس کے پاس مراد پوری ہوتی ہے ان کی ہر مراد اللہ نے پوری کر دی وہ جیسا کہتے تھے ایسا اللہ نے کر دیا کیسا کہتے تھے جیسا کہتے تھے جو کہتے تھے اللہ ان کی مرادیں پوری کرتے تھے ایک صاحب نے زمین خریدی ان کا غلام کہنے لگا آخا یہ کیسے زمین خریدی ہے کہ کیوں کہ اس میں کوئی پانی نہیں ہے اچھا کوئی بات نہیں پانی کس کے خزانے میں ہے ارے بولو کس کے پاس ہے کہ کوئی بات نہیں جس کے پاس پانی ہے اسی سے کہہ دیں گے کیا مسئلہ ہے ایسا اچھا مسلح بچھاؤ مسلح بچھا کر کہنے لگے کہ دیکھو بادل آیا کہیں تو کہیں بادل کہیں بھی نظر نہیں آتا پھر تھوڑی دیر میں کہا دیکھو تو ایک کبوتر کے پر جتنا بادل آیا ہے کہیں سے دور سے جب وہ بادل آیا تو پانی اس نے برسایا موسلم دھار بارش برسائی آقا نے اس غلام سے کہا یہ میرا گھوڑا لو اور دیکھ کر آؤ کہ پانی کہاں برسا ہے اللہ کتنی بڑی زمین ہوگی اس کو دیکھنے کے لیے غلام کس پر جا رہا ہے بولو کس پر جا رہا ہے گھوڑے پر کہا جاؤ دیکھ کر آؤ کہاں برسی ہے تو دیکھ کر آ کر کہنے لگا کہ آقا ہماری زمین کے باہر کہیں ایک بالش پانی نہیں برسا ہے سارا پانی ہماری زمین میں برسا ہے اتنا بڑا مسئلہ پانی کا پورے ہندوستان کی حکومت کو جمع کر دو کہ فلاں ریاست میں پانی نہیں ہے برسا دو ارے بھائی برسا دے گا یا کوئی نہیں برسا دے گا کہ انسان تو اتنا کمزور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو میرے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ تم جس کے نام پر چڑھاوا چڑھاتے ہو اگر وہ چڑھاوے میں سے ایک مکھی آ کر بیٹھ جائے چڑھاوے پر اور مکھی ایک دانہ اٹھا کر لے کر اڑ جائے تمہارے سارے معبودوں کو جمع کرو کہ سارے مل کر اس مکھی سے وہ چھینا ہوا واپس لوٹا دے اب لوٹا سکتے ہیں مکھی لے کر اڑ گئی اب مکھی کو تلاش کرو کہاں چلی گئی اب اس کو ساری فوج لگا دو مکھی کو جمع کرنے کے لیے تو جمع کر لیں گے ہم اللہ کیا میں فرماتے ہیں کہ جس نے لوٹا اور جس کا لوٹا گیا وہ بھی مضبوط وہ بھی کمزور ہے اور جو اس کی عبادتیں کرتے ہیں وہ بھی کمزور ہے وہ مطلب کہ دونوں ہی کمزور ہیں ختم رات ہم تو مکھی کا مکھی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے مچھر کا نہیں کر سکتے کس کا نہیں کر سکتے بولو ہاں اگر ہمارے شہر میں مچھر آ جائیں تو ہم کچھ کر سکتے ہیں مکھی آ جائیں تو ہم کچھ کر سکتے ہیں ایک بار آئی دوا چھڑکو پھر آئے گی پھر آئے گی پھر آئے گی پھر ہمارے اوپر ایک بار مکھیاں دو چار بیٹھنا شروع کر دیں ہم اڑا نہیں سکتے پریشان ہو جائیں گے سوئے ہوں تو جاگ جانا پڑے گا بولے یہی ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ سب اللہ کے مخلوق ہے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہمارے حالات ہم کیسے ٹھیک کر لیں گے ہم مکھیوں کو نہیں سنبھال سکتے مچھروں سے مقابلہ نہیں کر سکتے کھٹمل آ جائے اس کو نہیں دور کر سکتے یہ تو اللہ نے بچا کر رکھا ہے بارش کے دنوں میں کیڑے ایک دم ایک دن میں کیسے جنم لے لیتے ہیں آپ نے دیکھا ہے بارش کے دنوں میں ہوتے ہی اڑنے والے کیڑے آ جاتے ہیں اور ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں ایک آن کی آن میں بارش ہوئی اور کیڑے پیدا ہو گئے صحیح غلط اگر اللہ پاک ایسی ہر مخلوق کو پیدا کرتے ہی چلے جائے چوٹیاں ہی چوٹیاں کھٹمل ہی کھٹمل جوئیں ہی جوئیں اور مینڈک ہی مینڈک شروع ہو جائیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ نے ان چیزوں کو عذاب بنا کر بھیجا ہے کسی قوم پر اگلے زمانے میں قوم تھی وہ اللہ کی نافرمانی کرتی تھی تو اللہ نے جوؤں کو عذاب بنا دیا اب جوئیں جوئیں جوئیں ہیں مارو کتنے مارو گے تو جتنے مار رہے ہیں اسے زیادہ پیدا ہو جائے گی ان کو مینڈک عذاب بنا دیا جہاں تھالی میں بیٹھے تو مینڈک آ جائے گا کیا کرو گے تھالی میں مینڈک جہاں بستر میں مینڈک کھانے میں مینڈک کپڑوں میں کیا کرو گے عذاب عذاب اللہ نے عذاب بنا کر ایک اسی بستی پر اللہ پاک نے خون کو عذاب بنا دیا جو پانی پیے گا وہ کیا ہو جائے گا خون تو مسلمان پیتا تھا تو خون نہیں ہوتا تھا پانی رہتا تھا اور وہ پیتا تھا تو وہ وہ خون ہو جاتا تھا تو اتنے پریشان ہو گئے وہ کہنے لگے مسلمان پیے اور بیس سیدھا ہمارے منہ میں ڈالے ایسا کہہ تھے وہ تو مسلمان لیتا تھا اس کے منہ میں ڈالے تو اس کے منہ میں خون ہو جاتا تھا اللہ نے ایسا بنا دیا یہ ساری چیزیں اللہ کے کنٹرول میں ہے صحابہ نے اس اللہ کو رمانہ لیا اس صحابہ نے اس اللہ کو منایا ہے اس اللہ کو راضی کیا ہے تو پھر بڑے بڑے مسئلے ناممکن سے ناممکن مسئلے ان کے ممکن ہو گئے اللہ نے حل کر دی ایک صاحب نے زمین خریدی غلام کہنے لگا آقا کیسے زمین خریدی اس میں پانی نہیں ہے اچھا لاؤ ہمارا مسئلہ دو رکعت نماز پڑھی کہا اس کے نیچے کدال لگاؤ کدال لگائی اب پانی بہتا ہوا نکلا اتنا بڑا مسئلہ ایک کدال میں ہمیں تو سو فٹ جانا پڑتا ہے دو سو دو سو فٹ جانا پڑتا ہے ایک کدال میں پانی اللہ نے باہر نکالا ایک دو واقعہ نہیں ہے صحابہ کی زندگی اللہ کی نصرت سے بھری ہوئی ہے بھری پڑی ہے اللہ کی نصرت سے یہ مبارک محنت کے راستے سے ہر آدمی کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے مشالے میں رہ کر اس اللہ کو راضی کرنے والے یقین بنائے اور اس اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کو اپنی زندگی میں گھر کرے اپنی زندگی میں داخل کرے اگر یہ کر لیا تو یہ کر لیا تو پھر زندگی خوشگوار ہو جائے گی پھر وہ آدمی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا کہ اپنے اپنے مشغلوں میں اپنے اپنے شعبوں میں اللہ کو راضی کرے گا پھر اللہ اپنی قدرت سے ان کھیتوں میں برکت دیں گے ان تجارتوں میں برکت دیں گے اور ان شکلوں میں جن شکلوں میں ہم جئیں گے ان شکلوں میں اللہ برکت دیں گے محمد ورثہ رحمتہ اللہ ایک جملہ فرماتے تھے کہ اگر نہیں مانو گے نا بات تو گھر ہوتے ہوئے بے گھر ہو جاؤ گے کیسے ہو جاؤ گے بولو کیا ہوتے ہوئے بولو گھر ہوتے ہوئے بے گھر ہو جاؤ گے اولاد ہوتے ہوئے بغیر اولاد کے ہو جاؤ گے اور بیوی ہوتے ہوئے بغیر بیوی کے ہو جاؤ گے اور اگر اللہ کی بات مان لی جائے گی تو کہ بغیر سب کچھ کے سب کچھ والے ہو جاؤ گے مہاجرین کے پاس کچھ نہیں تھا گھر نہیں تھا در نہیں تھا لیکن جب مدینہ پہنچے تو ایک صاحب دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ میری دو بیویاں ہیں جو تم کو مناسب لگے اس کو میں طلاق دے دوں وہیں تک گزار لیں تم اس سے نکاح کر لو میرا آدھا مال وہ آپ کو ہدیہ ہے ہمارے دو گھر میں سے ایک گھر آپ کا ہے کہ بغیر سب کچھ والوں کا سب کچھ ہو گیا اور جب اللہ اجاڑنے پر آئے تو سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی کچھ کے بغیر کے کر دیں گے کچھ نہیں ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اس یہ یقین جب بنے گا تو پھر اس اس رخ کی زندگی ہوگی اسی لیے مالیہ سفر بنتے تھے کہ ہماری یہ جو محنت ہے وہ اس یقین کو بنانے کی محنت ہے لوگ پھر فرما دیتے کہ لوگوں نے اس کا نام تحریک اس کا نام تبلیغ رکھا ہے تبلیغ اگر میں اس کا نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا تحریک ایمان کہ ان باتوں پر اٹھانے والی یہ محنت ہے تحریک ایمان یہ چار چار مہینے جو بار بار لگانے کو کہتے ہیں اس یقین کو بنانے کے لیے کہتے ہیں ہم کیا سمجھتے ہیں تبلیغ والے تبلیغ کے لیے چار مہینے کہتے ہیں کوئی تبلیغ والوں کی فیکٹری ہے تو ان کے لیے بلائیں گے وہ ہم کیا سمجھتے ہیں تبلیغ والے اپنے لیے بلا رہے ہیں کوئی کوئی ان کا کارخانہ فیکٹری دکان ہے تو بلائیں گے ہر ایک کو اپنے لیے بلا رہے ہیں ہر ایک آدمی سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے اوپر رحم کھاؤ اور اپنے اللہ کے ساتھ یہ یقین پیدا کر لو اور یقین پیدا کرنے کے بعد اللہ جس زندگی سے راضی ہوتے ہیں وہ اعمال اللہ نے بیان کیے ہیں چار چار مہینوں میں مشق کر کے وہ یقین والی زندگی اور وہ یقین والے اعمال زندگی میں داخل کر لو اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ اچھا کر لو جس اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو راضی رکھتے ہوئے جینا ہر آدمی سیکھے اس کے لیے پہلی بات یہ کہی جا رہی ہے ہر آدمی اللہ کے راستے میں وقت لگائے کیا کرے بولو اللہ کے راستے میں وقت لگائے اور اللہ کے راستے میں وقت لگا کر یہ چار چار مہینوں میں یقین بنائے اور ان امال کا عادی ہو جائے جو اعمال سے اللہ راضی ہوتے ہیں پھر اس کے بعد انہی اعمال پر ہماری زندگی گزرتی رہے اس کے لیے کیا کرنا یہ یقین ہمارا باقی رہے اور ان امال پر زندگی گزرتی رہے اس کے لیے تو اس کے لیے اپنے مقام پر آنے کے بعد ان امال سے جڑے رہو ان اعمال سے کیا کرو بولو جڑے رہو کیوں کہ ہم زیادہ وقت تو اپنی جگہ پر رہیں گے بھائی ایک آدمی چار مہینے جماعت میں گیا تو تین سو ساٹھ دن میں سے چار مہینے جائے گا تو آٹھ مہینے گھر پر رہے گا چالیس دن جماعت میں گیا تین سو ساٹھ دن میں سے تو تین سو بیس دن وہ گھر میں رہے گا اب چالیس دن میں تو اس نے ساری باتیں سیکھی ان اعمال پر پڑ گیا لیکن تین سو بیس دن اگر وہ غفلت کرے گا تو وہ غفلت اس کو لیٹ ہوئے گی گی اس کے لیے ہمارے بڑوں نے ہمارا مقام پر بھی ان فکروں پر ہم باقی رہے اس یقین پر ہم باقی رہے اور ان اعمال والی زندگی پر ہم باقی رہے اس کے لیے اپنے مقام پر ہمیں کچھ اعمال کرنے کو کہے ہیں جب ایک مسلمان ان مقام پر آنے کے بعد ان اعمال پر لگا رہے گا تو اس کی وہ تمام جگہیں جہاں پر یہ اپنی زندگی گزارتا ہے وہاں یہ یقین والی فضا بنے گی پھر وہ کہیں بھی جائے گا وہ اس کو وہ یقین ملتا رہے گا وہ فضا ملتی رہے گی مسلمان کہاں رہتا ہے کہ اس کے رہنے کی جگہ اس کا گھر ہے اس کے رہنے کی جگہ اس کا محلہ ہے اس کے رہنے کی جگہ اس کی مسجد ہے اس کے رہنے کی جگہ اس کے بازار ہے حضور کے زمانے میں حضور نے محنت کر کے ان چاروں جگہ پر یہ ایمان کی فضا بنائی تھی ہر گھر میں فضا بنائی تھی محلے میں فضا تھی ہر مسجد میں فضا تھی اور بازار میں فضا تھی اب جو بھی آدمی ان چاروں جگہوں میں سے کہیں بھی جاتا تھا اس کو یہ فضا وہاں مل جاتی تھی تو پھر وہ آدمی وہاں محفوظ ہوتا تھا کیسے ہوتا تھا بولو محفوظ ہو جاتا تھا اگر ایک آدمی یقین ایمان بنا کر آیا لیکن وہ محفوظ شکل میں نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہو جائے گا باقی رہے گا یا ضائع ہو جائے گا ذرا زور سے بولو تو اسے کیا کرنا پڑے گا تو اس کو ماحول میں رکھنا پڑے گا بھائی چائے بہت گرم ہے بہت اچھی اس کو گرم باقی رکھنی ہو تو کس میں بھرنا پڑے گا ذرا زور سے بولو تھرمس میں تو کیا ہو جائے گی گھنٹوں گھنٹوں گرم رہے گی لیکن اس کو تھرمس سے نکال دو پھر آدھے گھنٹے بعد اس کا حل دیکھو کیا ہو جائے گا وہ ٹھنڈی ہو جائے گی ہمارے ساتھی چار چار مہینے چلے میں جاتے ہیں تو اتنا ماحول کا اثر لے کر آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فرض نماز نہیں پڑتا تھا وہ تعجب پڑتا ہے بولا ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا جو گھر میں ایک آدمی کی خدمت نہیں کرتا وہ پندرہ آدمی کی خدمت کرتا ہے صحیح غلط ارے بولو کرتا ہی نہیں کرتا تو وہ آدمی کو ماحول نے ایسا بنا دیا کہ تحجد گزار بن گیا وہ آدمی فرض نماز نہیں پڑھتا تھا وہ وہاں تحجد پڑھتا ہو گیا پندرہ آدمی کی خدمت کرتا ہو گیا ہمارے بہت سارے جماعت میں جا کر آتے ہیں تو ماں باپ پھر یہ کہتے ہیں بس کیا فائدہ ہوا وہ چار مہینے گیا تھا نماز بھی نہیں پڑھتا وہ تو یہ بھی نہیں کرتا ہم ایسا کہتے ہیں اکثر لوگ ایسا کہتے ہیں بولے ایسا کہتے نہیں کہتے اور سارا قصور بچے کا نکالتے ہیں اس بچے کا کیا قصور ہے اس نے تو بڑا اچھا کام کیا چار مہینے جماعت میں گیا چلے میں جماعت میں گیا پھر کیا مسئلہ ہو گیا کہ یہ بچے کا یہ ہوا کہ وہاں تو یہ ساری چیزیں لے کر آیا تھا لیکن جس ماحول میں وہ جی رہا ہے اس ماحول میں اس کو یہ ساری باتیں نہیں ملی اس لیے جو باتیں تھیں وہ باتوں نے اس کو اثر کر دیا مقام پر جو ماحول ہوگا وہ اثر کرے گا گاڑی کمنے میں سے نہیں لائے لیکن ہائی وے ٹوٹا ہوا ہے تو گاڑی چلے گی گاڑی چاہے پرانی ہے لیکن ہائی وے اچھا ہے تو گاڑی چلے گی نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہائی وے بہت اچھا تھا تو منافق بھی نماز پڑھتا تھا اور ہمارا ہائی وے ٹوٹا ہوا ہے تو مومن بھی مسجد میں نہیں آتا ہم لوگ ایک ملک میں گئے مایت اجتماع میں تو وہاں کے لوگ ہم کو کہنے لگے ہمارے مسلمانوں کے بچے رمضان کے مہینے میں مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر شراب پیتے ہیں کا ماحول نہیں ہم نے وہاں دیکھا وہاں سمندر کا کنارا سب سمندری جزیرے تھے تو لڑکی لڑکیاں ساتھ غسل کر رہے ہیں ایسا گندا ماحول تو اس میں ایسا لگتا تھا کہ شراب پینا کم گنا ہے وہ اس سے زیادہ کر رہے ہیں کہ ماحول ایسا ہے کہ جب ماحول ہوتا ہے گنا آسان ہو جاتا ہے تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے بچے سیڑھیوں پر بیٹھ کر مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر شراب پیتے ہیں ماحول نہیں تو ہمارے بڑوں نے یہ ماحول بنانے کی ہم کو محنت دی ہے ایسا ماحول کہ جہاں ایک مسلمان مسلمان باقی رہے ورنہ اگر ماحول نہیں ہے تو پھر وہ گیا حضور نے بھی یہ کیا تھا کہ مدینے کے ماحول کو بنایا تو پھر کیا ہوتا تھا کوئی آدمی مدینے میں آتا تھا وہ مدینے کے ماحول سے متاثر ہوتا تھا دو دن مسجد میں باندھ دیا اس کو ستون سے تیسرے دن وہ کیا کہتا تھا کہ مجھے کیا کر دو ارے بولو مجھے مسلمان بنا دو کسی نے دعوت نہیں دی اس کو وہ مسلمانوں کا ماحول دیکھ کر متاثر ہو کر کہہ رہا تھا مجھے مسلمان بنا دو مسلمان کے گھر میں بھیجتے تھے حضور جب کافلا آتا تھا تو مردوں کو مردوں میں عورتوں کو عورتوں میں ایک قافلہ آیا حضور نے تشکیل کی مردوں کو مردوں میں بھیجا عورتوں کو عورتوں میں بھیج دیا ایک ہفتے بعد اس قافلے کو بلایا اور امتحان لیا تو کیا فرمایا ایک ہفتے میں وہ قافلے نے مسلمانوں سے اتنا دن سیکھا تو حضور کی بات کا مفہوم یہ تھا یہ بات سمجھنے کے قریب ہو گئے ہیں پھر دوسری تشکیل کے دوسرے قبیلے میں جب دوسرے قبیلے میں وہ جا کر آئے دوسرے ہفتے کے بعد تو کیا کیا بات کا مفہوم تھا حضور کی بات کا مفہوم تھا قد ہو انہوں نے اپنی بات سمجھ لی ہے دو ہفتوں میں دو ہفتوں میں اتنا اثر کرتا تھا کہ گھروں میں اس کا ماحول تھا ہمارے بزرگ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی آدمی اللہ کے راستے میں جا کر اللہ سے یاری والی اللہ سے دوستی والی زندگی سیکھے پھر مقام پر آ کر اپنے مقامی فضا ایسی بنائے کہ وہ جہاں بھی ہو وہ محفوظ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز کیا کہ آدمی کی اپنی فکر کی حفاظت کیوں کہ آدمی وہ کام کرے گا جیسی اس کی فکریں ہوگی کیا کام کرے گا دیکھو آپ سب نے فکر کی تھی اجتماع میں آنے کی آپ پہلے اجتماع میں آئے یا پہلے اجتماع میں آنے کی فکر کی تھی بولو بھائی پہلے فکر ہوئی تھی یا پہلے ہی آ گئے تھے فکر ہوئی تو آئے ہو جنہوں نے فکر نہیں کہ وہ محلے میں رہتے ہوں گے تو بھی نہیں آئے جس نے مجلس میں بیٹھنے کی فکر کی وہ آ گئے جس نے نہیں کہ وہ ابھی بھی اجتماع میں آ کر بھی باہر گھومتے ہوں گے تو آدمی کو اس کی فکر چلاتی ہے کون چلاتی ہے بولو کتابوں میں لکھا کہ آدمی کی فکر اس کے عمل کی امام ہوتی ہے گھر بنانے کی فکر والے گھر بنانے کی فکر گھر بنانے کی فکر والا کیا بنائے گا گھر جس کو شادی کی فکر سوار ہو گئی وہ کیا کرے گا ارے بولو بھائی شادی اب ایک ہفتے پہلے مجھے ایک لڑکے کا فون آیا مولوی صاحب مجھے شادی کرنی ہے میرے گھر والوں سے کہو بس کچھ بھی ہو مجھے شادی کروا دو ایک دوست ہمارا بہت مالدار کا بیٹا تھا اور کہنے لگا کہ میں نے مجھے شادی کا ایسے فکر سوال ہو گئی کہ میں نے امی سے کہا ممی اگر تم مجھے نہیں کروا دی تو یہ گھر میں کام کرنے والی آتی ہے مجھ سے بھی کروا دے گا تو مجھے چلے گا مجھے ایسی دھن سوار ہو گئی ہے سمجھ رہے ہو میری بات وہ بہت مالدار کا بیٹا ہے اور بڑے اچھے رشتے ہیں لیکن دماغ خراب ہو گیا ہے تو کیا کہہ رہا ہے امی یہ یہ محلوں میں جہاں کام کرنے والی عورتیں آتی ہیں نا پوتا سب پوتا کرنے والی اور برتن دھونے والی اس سے بھی کروا دے مجھے چلے گا یہ فکر دھن سوار ہو گئی اس کو تو آدمی کی فکر جو چیز کی فکر ہوگی وہ وہ کام کرے گا ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ایمان والے کی فکر ایمانی فکر رہے اس کے لیے کیا کرے ہمارے بڑوں نے ہم کو روزانہ کا ایک عمل دیا مشورے کا کہ روزہ نہ کچھ وقت نکال کر مسجد کی فکروں میں وہ شریک ہو جائے کہاں شریک ہو جائے بولو مسجد کی فکروں میں جب وہ مسجد کے فکروں میں شریک ہوگا تو روزانہ ایمانیت کو آخرت کو سنے گا اور اس کے ذمہ دو تین کام ہے ایک اپنی ذات کو ایماندار بنانے کا کام ہے پوری امت مسلمان رہے اس کی فکر کرنا اس کے ذمہ ہے ختم نبوت کے صدقے میں یہ فکر وہ سوچے گا سنے گا تو یہ فکر رہے گی ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی اپنی مسجد کے مشورے میں بیٹھے کہاں بیٹھے بولو مسجد کے مشورے میں مختصر وقت کو لے کر بیٹھے یہ چوبیس گھنٹے جس دلدل میں اور جس گناہوں والے غفلت کے ماحول میں ہوتا ہے وہ ساری باتیں دماغوں پر سوار ہوتی ہے آخرت کی فکر کی باتیں اس کے پاس نہیں ہوتی نتیجے میں وہ آدمی گھر میں جاتا ہے نا امی کی بات کرتا ہے ابا کی بھائی بہنوں کی کاروبار کی رشتے داری کی سماج سوسائٹی کی سب کی باتیں کرتا ہے لیکن ایک مسلمان گھر میں اللہ رسول کی بات آپ دیکھو سب انداز کرو یہاں بیٹھے ہو ہم میں سے کتنے لوگ گھر میں اللہ رسول کی بات کرتے ہیں کیا روزانہ دس منٹ اللہ رسول کی بات گھر میں کرتے ہیں بیوی سے پانچ منٹ خالی کرتے ہیں ہم سب تبلیغ والے ہیں چار چار میں چملے لگائے ہوئے اس کے بعد بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پانچ منٹ بھی اللہ رسول کے بعد گھر میں نہیں کرتے تو پبلک کون کرتی ہوگی کہ جو آدمی کے اندر جو فکر ہوتی ہے وہی بہت باہر آتی ہے کتابوں میں عربی میں مقولہ ہے کل لو اینا ترش ہو بے معافی برتن میں جو ہوگا وہ برتن میں سے باہر آئے گا برتن میں دودھ ہوگا تو برتن میں سے کیا ٹپکے گا اور شراب ہوگی تو پانی ہوگی تو پانی برتن ہی خالی ہے تو کیا ٹپکے گا تو اس برتن میں دین ہوگا تو دین ٹپکے گا دین ہی نہیں ہے کیا ٹپکے گا دیکھو ہم سب کی شادی ہوئے کسی کے دس سال پانچ سال بیس سال پچیس سال الگ الگ سال ہو گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ سے پوچھوں بی کو لے کر کب بیٹھے اور ہم نے یہ بات کی ہو دیکھ اللہ کے بندے تو مجھے نہیں جانتی تھی میں تجھے نہیں جانتا تھا ایک رشتے نے ان کو جوڑ دیا ہے ٹھیک ہے اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری موت تجھے اور مجھے جدا کر دے گی تو اپنی قبر میں سوئے گی میں اپنی قبر میں سوؤں گا تو میرے ساتھ نہیں آئے گی میں تیرے ساتھ نہیں آؤں گا اور یہ بچے جو ہے نا یہ اللہ کی امانت ہے یہ یہ ہم سے جدا ہو جائیں گے تو لاؤ ایسی محنت کریں کہ تو اور میں دونوں جنت میں جائیں اور جنت میں دونوں ساتھ رہیں اور ہماری اولادیں ہماری آخرت کا ذخیرہ بنے ہمارے لیے وبال جان نہ بنے ہم سوچیں کتنے سال ہمارے نکاحوں کو ہو گئے ہم نے کتنی مرتبہ بیوی سے آخرت کے ملائی رکھی ہے ہم سارے مذاکرے گھر میں کرتے ہیں لیکن آخرت کی فکر نہیں ہے اس لیے وہ مذاکرے نہیں کرتے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہماری فکر کی ہم حفاظت کریں وہ فکروں کو بنانے کے لیے ہماری مسجد میں روزانہ فکروں کا عمل ہے کہ ہر آدمی خود اپنی ذات سے اس میں شریک ہو خود اپنی ذات سے اس میں شریک ہوں اس میں دو نفے ہوں گے ایک نفع یہ ہوگا کہ اس کی اپنی فکر کی حفاظت ہوگی دوسرا نفع کیا ہوگا اس میں وہ بیٹھ کر یہ سوچتا ہے کہ بھائی اللہ تیرا یہ دین پوری دنیا میں کیسے زندہ ہو جائے پوری امت میں کیسے زندہ ہو جائے اب اس کو سوچنے کے لیے وہ اپنی مسجد میں بیٹھا اب پوری دنیا میں جہاں جہاں دین زندہ ہوگا وہ سوچنے یہاں بیٹھا ہے لیکن پوری دنیا میں جہاں جہاں دین زندہ ہوگا نا وہ سارے دین کے زندہ ہونے میں ہمارا حصہ ہو جائے گا کیوں کہ ہم بھی دین کے سوچنے والوں میں شریک تھے دین کو زندہ ہونے کا سوچنے والوں میں ہم کیا ہو گئے بولو شریک ہو گئے تو اب دنیا میں کسی کونے میں بھی دین زندہ ہوگا اس سوچنے کے عمل میں ہم شریک ہیں ہم پوری دنیا میں نہیں جا سکے ابھی دیکھو ہم یہاں اجتماع کر رہے ہیں لیکن اب پوری دنیا میں جو جو اس اجتماع کے لیے دعا کرتے ہوں گے فکریں کرتے ہوں گے سوچتے ہوں گے ان کو بھی اس کا اجر ملے گا تو تھوڑے وقت میں بڑی کمائی ہو جائے گی اور یہ بہت بڑی کمائی ہے کہ دنیا میں ہونے والے دین کے کام میں ہمارا حصہ ہو جائے جو سوچے گا اس کا حصہ ہو جائے گا تو تھوڑے وقت میں بڑی کمائی ہے ایک بڑی کمائی ہوگی دوسری ہماری فکروں کو روزانہ جلا ملے گا تازگی آتی رہے گی کتابوں میں آتا ہے کہ دین ایمان ایسے میلا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں ایمان ایسے میلا ہو جاتا ہے جیسے اچھا کپڑے میلے ہو جائیں گے تو خوشبو آئے گی بدبو آئے گی ارے بولو بھائی اور ایمان میلہ ہو جائے گا تو خوشبو آئے گی بدبو آئے گی کیا بدبو آئے گی وہ کیا بدبو ہوتی ہے تو وہ آنکھیں گندی ہو جاتی ہے وہ کان گندے ہو جاتے ہیں اس کی پھر زبان گندی ہو جاتی ہے کہ کیا ہوا کہ ایمان میلہ ہو گیا کہ ایمان کو تازہ کر رہا پھر سگی بہن کے ساتھ زنا کرے گا وہ سگی ماں کو غلط نگاہ سے دیکھے گا سگی بھابھی کو غلط نگاہ سے دیکھے گا مطلب ہم لوگ مدرسوں کے سفر میں تشکیل میں تھے ایک ایک مفتی صاحب نے ہم کو ایک فتوا دکھایا کہ ہمارے وہاں فتوا آیا ایک لڑکے نے پوچھا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ بارہ سال سے غلط کام کر رہا ہوں میرا کیا کہ ایمان میلہ ہو گیا تو ماں کو بھی نہیں چھوڑتا آدمی ایمان میلہ ہو جائے سگی بہن کو نہیں چھوڑتا بیٹی کو نہیں چھوڑتا ایک مدرسے میں ہم گئے وہاں فتوا آیا تھا مفتی صاحب کو کسی نے پوچھا تھا کہ وہ پوچھ رہے تھے کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ اتنے سال سے برائی کر رہا ہوں میرا کیا ہوگا کہ جب ایمن میلا ہوگا سگے بھائی کو نہیں چھوڑتا سگے بیوہ بہن کو نہیں چھوڑتا یتیم کو نہیں چھوڑے گا کہ ایمن میلا ہو گیا اس لیے اپنے ایمان کی جلا کرنی ہے اس کے لیے روزانہ فکروں میں بیٹھنا خود اپنی ذات سے بیٹھنا اور ہمارے محلے میں یہ فضا بنے اس کے لیے محلے کے ایک ایک آدمی کو بٹھانا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے محلے کا ایک ایک گھر ایسا بن جائے ہم یہ نہ سوچیں میں ہو گیا بس ہو گیا میرے محلے والے جو کرنا وہ کریں نہ نہ نہ نہ جب محلے میں آگ لگے گی نا تو ایک گھر کے بعد دوسرے دوسرے میں سے تیسرے ہوتے ہوتے میرے گھر کو بھی آگ لگے گی اور جو بدبو محلے میں آئی ہے وہ بدبو میرے گھر میں بھی آئے گی ارے بھائی محلے میں گٹر کا پانی باہر آ گیا گٹر کا پانی باہر آیا تو محلے میں خوشبو آئے گی بدبو آئے گی ذرا زور سے بولو ایسا تو نہیں کہ کہ گٹر میں خوشبو آتی ہو بدبو ہی آتی ہے جب وہ بدبو ہوا آئے گی تو پورے محلے میں کیا ہوگی پھیلے گی یا وہیں رکی رہے گی پورے محلے میں پھیلے گی جب پورے محلے میں پھیلے گی تو اسی محلے میں مسجد مسجد بھی ہے مولانا کا مکان بھی ہے امیر صاحب کا بھی مکان ہے حاجی صاحب کا بھی مکان ہے اور بدبو ایسا پیار سے کہتی ہے کہ سب کے گھروں میں گھسو لیکن یہ اللہ کا گھر یہاں ٹن لے کر نکل جاؤں ایسا کہتی ہے نا بدبو ایسا نہیں کہتی یہ تو حضرت امیر صاحب کا مکان ہے اس میں نہیں گھسنا ذرا ٹن لے کر نکل جاؤں ایسا کہتی ہے نا یہ تو حضرت مولانا کا مکان ہے میں ٹن لے کر نکل جاؤں حاجی صاحب کاجی صاحب کا مکان ہے ٹن لے کر نکل جاؤں بدبو ایسا سمجھتے ہیں کا بدبو کچھ نہیں سمجھتے سب کے گھروں میں گھستی ہے تو وہ حاجی صاحب کے گھر میں بھی گھس جائے گی اور اور مولوی صاحب کے بھی اور قاضی صاحب کے بھی اور امیر صاحب کے بھی اللہ کے گھر میں بھی گھس جاتی ہے بولو نہیں گھستی اور کسی کے گھر کو نہیں چھوڑتی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے محلے کے سب گھروں میں اچھی فضا بنے تو ہم یہ نہ سوچیں میرا گھر ہو گیا تو بات پوری ہو گئی وہ جانے اس کا کام جانے وہاں جو برائی آئے گی کل وہ میرے گھر میں بھی آئے گی اس کا بیٹا جو حرکت کر رہا ہے وہ کل میرا بیٹا بھی کرے گا اس لیے سب کو اپنی فکروں میں شریک کرو اس کے لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ مسجد کی جماعت کوشش کر کے ہر محلے والے کا تعلق اپنی مسجد کی جماعت سے کروا دیں تاکہ ان کی فکروں کی فکر فکر کی تعمیر ہو جائے وہ فکروں میں محفوظ ہو جائے آدمی کی جو فکر بنے گی ایسا کام کرے گا تو یہ مشورے میں بیٹھنا آپ کو تین نفع دے گا ایک اپنے ایمان کو جلا کرے گا دوسرا دنیا میں جتنی فکروں کا عمل ہوگا اور جتنی دین وجود میں آئے گا اس میں ہمارا حصہ ہو جائے گا تیسرا اللہ کیا نفع دے گا تیسرا ہماری ان فکروں کے عمل سے محلے کے اور لوگ جتنے دن پر آنے کے رخ پر پڑیں گے ان کی دینداری کا اجر اللہ ہمیں دے گا تھوڑے سے وقت میں بڑی کمائی ہو جائے گی جس دن ہم دنیا سے جائیں گے ہم تو چلے جائیں گے لیکن ہمارے پیچھے بہت بڑی دینداری ہم چھوڑ کر مریں گے اس لیے نیت کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس عمل کو ہم اپنی ذات سے کریں گے کون کون نیت کرتا ہے کہ ہم کریں گے کیا کرو گے بس روزانہ مشورے میں پابندی سے بیٹھیں گے یونس بھائی تم نے ہاتھ نہیں اٹھایا تم کو ضرورت نہیں ہے اچھا تو میں نے نہیں دیکھا مجھے معاف کر دینا ٹھیک ہے مجھے ایسا لگا کہ ان کو ضرورت نہیں ہے اچھا بھائی سب کرو گے تم کو ایسا نہیں پوچھوں گا تم ٹینشن مت لینا ہاں؟ ٹھیک ہے بیٹھو گے انشاءاللہ سب بیٹھو گے جب ہم فکروں میں بیٹھ گئے اب اس کے بعد وہ فکر محلے میں زندہ ہونی چاہیے اس کے لیے کیا کرو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنے وقت میں سے ڈھائی گھنٹے نکالو کتنا وقت بولو بولو کہ وہ ڈھائی گھنٹے کہاں سے لائیں گے ہم تو بہت مشغول لوگ ہیں کہاں سے لائیں گے ڈھائی گھنٹے مشغول ہے نا ہم تو مشغول نہیں ہے کہ جی ہمیں ہاں، سائیکولوجی ہو گئی ہم بہت مشغول ہے ہم بیماری ہو گئی ہے ہم سب کے پاس وقت ہے کہاں ہے اچھا بھائی بتاؤ تم روزانہ کتنے گھنٹے کاروبار کرتے ہو تمہارے یہاں ایم پی میں لوگ کتنے گھنٹے کاروبار کرتے ہیں ارے بولو ذرا چھ سے آٹھ گھنٹے وہ کہہ رہے ہیں چھ سے آٹھ گھنٹے اپنے چھ کو نہیں گننا چلو آٹھ کو گنتے ہیں آٹھ گھنٹے کاروبار کے ہو گئے ٹھیک ہے آپ کے یہاں لوگ آرام کتنے گھنٹے کرتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں سات آٹھ گھنٹے اور کسی کو کوئی رائے دینی ہے چلو بھائی سات کو چھوڑ دیں آٹھ گھنٹے لے لیں ٹھیک ہے زیادہ وقت میں لے لے رہا ہوں چھوٹ چھوٹ کم آٹھ گھنٹے آرام کے پورے اور آٹھ گھنٹے آٹھ گھنٹے کاروبار کے ٹھیک ہے ایک دن کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے سولہ نکال دو کتنے بچے یہ آٹھ گھنٹے ہم روزانہ کہاں دیتے ہیں آٹھ گھنٹے کاروبار کو دے دیے آٹھ گھنٹے ہم نے آرام کو دے دی اب کتنے بچ گئے ہر آدمی آٹھ گھنٹے روزانہ کہاں دیتا ہے کاروبار میں سے ایک منٹ بھی نہ دے آرام میں سے ایک منٹ کم نہ کرے یہ روزانہ کے آٹھ گھنٹے کہاں جاتے ہیں بتاؤ بھائی ابھی تو ہم کہہ رہے تھے بہت بزی ہیں ابھی کوئی کہہ رہا تھا کہ بھائی بہت مشغول ہے ہم ہم کہاں سے لائیں گے ڈھائی گھنٹے آپ کیا ہے ڈھائی گھنٹے آپ ان آٹھ گھنٹوں میں سے امی کو ایک گھنٹہ خدمت میں دیتے ہوں گے آپ اپنے بیوی بچوں کو دیتے ہوں گے اور دوست احباب کو پتہ نہیں کس کو کس کو دیتے ہوں گے چلو میں ان کو بھی گنا دوں ایک گھنٹہ چلو امی کی خدمت میں نہیں کرتے پھر بھی گن لو بیوی بچوں کی روزانہ سر تربیت میں ایک گھنٹہ نہیں کرتے پھر بھی ایک گھنٹہ گن لو دوست سرکل سے ملنے کے لیے ایک گھنٹہ گن لو کتنے گھنٹے ہو گئے تین گھنٹے دوست سرکل ہو گیا ماں باپ ہو گئے بیوی بچے ہو گئے اور کسی کو آپ لوگ دیتے ہو آٹھ گھنٹے دے دیں دکان کے دکان کا کہہ رہے ہیں ہوٹل بھائی چلو کہہ رہے ہیں ہوٹل پر بھی جاتے چلو ایک گھنٹہ ہوٹل کو دے دو بھائی کتنے ہو گئے چار گھنٹے پھر بھی کتنے بچے چلو ایک گھنٹہ ایکسٹرا آپ کو کہیں اور دینا ہو وہ بھی دے دینا پھر بھی کتنے بچ گئے چلو ایک آدھا گھنٹہ اور کہیں ایکسٹرا دینا ہو تو وہ بھی دے دینا پھر بھی کتنے بچے ڈھائی گھنٹے پھر بھی بچ گئے بولو بچے نہیں بچے سب کو دینے کے بعد بھی بچے پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مشغول ہیں بولو یہی کہتے ہیں بولو یہی کہتے ہیں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہمارے ہر ایک کے پاس وقت ہے اس وقت کو کرنے کے کاموں میں ہم لگا لیں اگر ہم نے کرنے کے کاموں میں نہیں لگایا تو یہ وقت روزانہ ہمارا کہیں نہ کہیں نہ کرنے کے کاموں میں لگ رہا ہے کہاں لگ رہا ہے بتاؤ چائے کی پیالی ہوٹل پر بیٹھنے پینے کے لیے بیٹھے تھے پانچ منٹ کا کام تھا گپ شپ میں لگ گئے آدھا گھنٹہ لگ گیا کھانا دس منٹ کا کام تھا گپ شپ میں لگ گئے آدھا گھنٹہ لگ گیا اخبار پڑھنے بیٹھ گئے گپ شپ میں لگ گئے آدھا گھنٹہ اس میں گزار دیا کہ اتنے گناہ کر کے اٹھتے ہیں اتنے گناہ کر کے ہوتے ہیں اٹھتے ہیں کہ ہمارے سر پر گناہوں کا پوٹلا ہوتا ہے پورا بھرا ہوتا ہے ہمارے سروں پر یہ چیزیں ہمیں زندگی میں لیڈ ہوئے گی ہم لوگوں کی اس میں بیٹھے بیٹھے غیبتیں کرتے ہیں لوگوں پر الزام لگاتے ہیں تہمتیں لگاتے ہیں کیسے لگاتے ہیں کیسے لگاتے ہیں میں نے بھی یونس بھائی پر لگائی ایسے لگاتے ہیں انہوں نے ہاتھ اٹھایا میں نے کہا تم نے ہاتھ نہیں اٹھایا وہ تو میں نے معافی کافی کر لی تو صاف ہو گیا ورنہ وہ معاف نہ کرتے تو میری تہمت ہو جاتی ہم ہم ہوٹلوں پر بیٹھے اس کی بات ہوئی اس کی بات ہوئی اب کیا ہوا علماء نے لکھا اگر کسی میں کوئی برائی ہے اور اس برائی کو ہم نے بیان کیا ان میں برائی ہے مان لو کوئی چیز کی میں نے وہ برائی بیان کی ان میں وہ برائی دس فیصد ہے کتنے فیصد ہے میں نے وہ بیان کی بیس فیصد اب کیا ہو گیا کہ دس فیصد ان میں تھی اس کی میں نے ان کی غیبت کی مجھے اللہ نے کوئی ذمہ دار بنایا تھا کہ ان کی باتیں کرو تو دس فیصد تو میں نے ان کی کیا کی قیمت اور دس فیصد میں نے ان پر الزام لگایا تہمت لگائی اب اس کی سزا مجھے کیا بھگتنی ہے کتاب اب میں آتا ہے کہ جو کسی پر کسی کی بات کی تہمت لگائے جو اس میں نہیں ہے اللہ اس وقت تک اس کو موت نہیں دے گا جب تک اس گناہ میں اللہ اس کو مبتلا نہیں کر دیں گے میں نے کسی ماں بہو بیٹی کی بات کی میں انتظار کروں کل میری ماں بہو بیٹی کی یہی حشر ہوگا جو میں لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں میں کسی کے ایپ کو کھولتا ہوں اس کے اندر ایپ ہے میں کھولتا ہوں میں تیاری کر رہا ہوں کہ کل کوئی میرے ایپ کو کھولے گا ہم کرنے کے کاموں میں جب وقت نہیں لگائیں گے تو نہ کرنے کے کاموں میں وقت لگانا پڑے گا اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا صبح میں بیٹھا تھا سینکنے کے لیے سنجے کے لیے نکلا دو پانچ جوانوں کے ساتھ تو وہ پانچ منٹ میں پوری دنیا کی باتیں کر ڈالی انہوں نے کتنے منٹ میں بولو پانچ منٹ میں پتہ نہیں کتنی دنیا کی انہوں نے وہ ایسا کر رہا تھا اس نے اتنے پیسے لگا دیے وہ ایسا کر شاء اللہ پانچ منٹ میں انہوں نے پوری دنیا کی باتیں کر ڈالی صرف پانچ منٹ پھر اور باتیں شروع ہو گئی ادھر ادھر کی آدمی پانچ منٹ میں پتہ نہیں مجھے ان پر الزام لگانا ہو تو تھوڑی مجھے گھنٹے لگیں گے دو منٹ لگے گی دو منٹ کا کھیلا الزام لگانے کے لیے بھائی یہ ماسٹر صاحب نے میرے اتنے چوری کر لیے اتنا بولنے میں مجھے کتنی دیر لگ گئی بھائی کتنی منٹ لگ گئی کہ بول زبان کو بولنے میں دیر نہیں لگتی لیکن سر پر ایک بہت بڑا گناہوں کا پلندہ جمع ہو جاتا ہے ہم اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں وہ ہمیں یہ جتنے مسائل ہمارے ہیں وہ ہمارے لایانی کے ہیں کہ نہ کرنے کی چیزیں ہم سے ہو جاتی ہے اس کے لیے اس کو کرنے کے کام میں مشغول کرو ہمارے بزرگ فرماتے کرنے کا کام کیا ہے کہ یہ کرنے کا کام ہے کہ خود خود ہم ہمارے جو مذاکرہ کر رہا تھا کرنے کے کام ہے خود اس پر آئیں اور یہ پورا محلے والے اس پر آ جائیں اس کے لیے یہ ڈھائی گھنٹے کا وقت جو فارغ کرو وہ محلے میں محنت میں لگاؤ اس میں دو چیزیں ہوگی جب ہم اللہ کے بندوں کے پاس جا کر ہم ایمانیت کو بولیں گے اللہ والی زندگی کو بولیں گے نا تو وہ آئے نہ آئے یہ بولتے بولتے بولتے بولتے ہم اللہ والے بن جائیں گے کیسے بن جائیں گے بولو ہم اللہ والے بن جائیں گے اور ہم لوگوں کو جب یہ سنائیں گے نا گھر گھر جا کر گھر گھر جا کر تو یہ جتنے گھر والے ہماری باتوں پر توجہ دے کر مسجد میں آ کر عمل کرنے والے بنیں گے تو وہ تو عمل کرنے والے بن یہ ملاقاتوں کو معمولی چیزیں نہ سمجھو یہ بہت بڑی ملاقاتیں ہیں بہت بڑی ملاقات اس میں بہت بڑی برکت اللہ نے رکھی ہے کہ ملاقات ہماری پانچ منٹ کی دس منٹ کی لیکن جس آدمی کو ہم بلانے گئے وہ آدمی نماز والا بن گیا اب وہ ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے وہ نماز پڑھتا رہے گا اس کی نمازیں ہمارے نماز والے آئیں گی ہمیں مولانا ابراہیم صاحب نے ایک بات سنائی کہ ایک, ایک, ایک, ایک گاؤں کا آدمی آیا میرے پاس کہ مولانا السلام علیکم وعلیکم السلام مجھے جانتے ہو کہ جی نہیں جانتا ہوں ہم فلاں سفر میں پیدل جماعت میں گئے تھے تو وہاں آپ نے مجھے سلاد التصویر سکھائی تھی کیا سکھائی تھی بولو سلاد التسبی تو آپ نے مجھے سلاد السبی سکھائی تھی مولانا آپ تو مجھے بھول بھی گئے اب وہ سلاد التسبی میں روزانہ دو مرتبہ پڑھتا ہوں کتنی مرتبہ دو مرتبہ ہمارے وہاں پور میں کھاتے صاحب تھے ہم لوگ وہاں گئے جوڑ میں تو ہمارے اسماعیل صاحب اور ہم ساتھ میں سکتے ہیں لیکن مولانا آپ نے مجھے فلاں دن میں اطیات سکھانے کے لیے اتنا ٹائم دیا تھا میں تب سے اطیات پڑھتا ہوں اور یہ بھی پڑھتا ہوں اس دن سے میرا صحیح ہوا اس سے پہلے میرا صحیح نہیں تھا تو ہمیں کسی کو سکھانے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا دس منٹ پانچ منٹ لیکن اب وہ جتنی زندگی میں یہ کرتا رہے گا وہ ہمارے نام عمل میں آئے گا ابھی مولانا نام جمیل کا سفر ہوا تھا کینیڈا میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو ان کا ایک انٹرویو آیا ہے ایک آدمی ان سے ملنے آیا وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ آدمی ہے جس نے سب سے پہلے مجھے دعوت دی تھی انہوں نے اپنے انٹرویو میں بتایا وہ آدمی کو ہم کوئی نہیں جانتے جس نے دعوت دی تھی کوئی جانتے ہیں لیکن اس آدمی کو ہم سب جانتے ہیں مولی تاری جمیل کو جو پوری دنیا میں گھومتے ہیں پھرتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ان کی باتوں سے مسلمان ہو گئے اور ہزاروں لوگوں نے اپنی زندگیاں ٹھیک کر دی بولو ہم سب ان کو جانتے نہیں جانتے ملتا علی جمیل کو سب جانتے ہیں لیکن اس آدمی کو نہیں جانتے جو مل تعلی جمیل کو لایا تھا ابھی وہاں اسلام صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں وہ پوری دنیا میں پھرتے ہیں پوری دنیا کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں ہم سب مولانا کو جانتے ہیں مولانا کو کون لایا اس کو کون جانتا ہے مولانا کو اس کا سبب بعد میں ملے گا اس سے پہلے کس کو ملے گا اس سے پہلے کس کو ملے گا اس آدمی کو ملے گا جس نے سمجھا کر مولانا اسماعیل صاحب کو تبلیغ میں لگایا ہوگا مولانا ابراہیم صاحب کو سب جانتے ہیں مولانا احمد لاٹ صاحب کو سب جانتے ہیں لیکن ان کو کون لایا اس کو کون جانتا ہے کوئی جانتا ہے ہمیں نہیں پتا لیکن ان لانے والوں کو ان کا اجر ملے گا کتابوں میں آتا ہے کا فائل ہی کہ جو کسی کو بھلائی کی رہبری کرے گا اس کے ذریعے سے جو وجود میں بھلائی آئے گی وہ سب کہنے والے کے نام عمل میں جائے گی تو یہ ملاقاتوں میں ہم ڈھائی گھنٹے دیں گے ایک ایک گھر پر جائیں گے نا تو اس ڈھائی گھنٹے میں ہمارے کوئی دیکھو یہ اتنا بڑا مجمایا ہے وہ ڈھائی گھنٹے کی برکت ہے گشتوں کی برکت ہے کن پر کسی نے گشت کی ہے کسی نے ملاقاتیں کی تو یہ سارے محلوں میں سے مل مل کر آ گئے آپ فوٹو لے رہے ہیں ویڈیو کر اچھا تو تو میں کیا کر رہا تھا وہ چلا لگا اس لیے میں نے ان کو پوچھا ورنہ نہیں پوچھتا آپ ٹینشن مت لو ہے نا ہمارا ان کے ساتھ چلا لگا تھا اور میں عرض کیا کر رہا تھا میں عرض کیا کر رہا تھا کہ یہ سب گشتوں کی برکت ہے یہ ساری ملاقاتوں کی برکت ہے کس کی برکت ہے کہ کوئی نہ کوئی نے ان پر گشت کیا تھا یہ مجمع گیا اب یہاں کون کیا فیصلے کر کے جائے گا ہمیں نہیں پتا لیکن جس نے ان پر گشت کیا یہ ان کے حصے میں کل قیامت کے دن جائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دس سال تک امیر المامن رہے اور بھی دنیا پر حکومت ان کی ہوئی تو حضرت عمر کو پوری دنیا جانتی ہے لیکن حضرت عمر پر محنت کس نے کی تھی اس کو کون جانتا ہے کہ ان کی بہن نے محنت کی تھی تماچے ان کی بہن نے کھائے تھے تو آدھے گھنٹے کا وہ پورا کھیل ہے حضرت عمر رضی اللہ بتاؤ کہ آئے اور مارا خون نکل گیا پھر بہن نے قرآن سنایا معاملہ برا ہو گیا تھوڑی دیر کا قصہ ہوا لیکن اتنی دیر میں بہن نے اتنا بڑا آدمی خرید لیا کتنا بڑا حضرت عمر جیسا آدمی تو بہن حضرت عمر نہیں بن سکی لیکن جس کو خرید کر لائے وہ حضرت عمر بن گیا ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے عمر اتنے بڑے آدمی تو وہ آدمی حضرت عمر کو اللہ جو کچھ دیں گے وہ کس کو کس کے نام عمل میں جائے گا ارے بولو کس کے نام عمل ان کے بہن کے نام عمل میں کیونکہ بہن نے ان کو سمجھایا تھا ہم لوگوں کو سمجھانے کی جو محنت کریں گے نا تو ہمارا آدھا گھنٹہ دس منٹ پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ جتنا لگے گا اس کی برکت سے جتنے لوگ متوجہ ہوں گے ہم دنیا سے چلے جائیں گے لیکن ان سب کی دینداری ہمارے نام عمل میں آئے گی ہمارے نام عمل میں ہزاروں لوگ حافظ صاحب ہوں گے ہزاروں مولوی صاحب ہزاروں حافظ صاحب ابھی ہم لوگ نوساری کے اجتماع میں تھے نوساری کے اجتماع میں جس گاؤں میں اجتماع تھا وہ گاؤں تین سو گاؤں غیر مسلموں کے اس کے بیچ میں تین گاؤں اس کے بیچ میں کتنے گاؤں جس گاؤں میں اجتماع تھا اس میں ایک سو چالیس چالیس مسلمانوں کے مکان کتنے مکان ایک سو چالیس مکانوں میں ایک سو پانچ حافظ قرآن کتنے حافظ قرآن بولو ایک سو پانچ یہ جنگل میں منگل ہو گیا کیچڑ میں کمل اگ گیا یا اللہ تعجب ہوا یہ کیسے ہو گیا اور وہ ڈانگ ضلع میں تھا ڈانگ اتنا خطرناک پہاڑی راستہ ہماری کئی گاڑیوں والوں کو تو کیا آنے شروع ہو گئی کیا آ رہی تھی جب گاڑی پر ہم چل رہے تھے تو کیا آ رہی تھی یہ اے سی گاڑیاں انووا گاڑیاں اے سی گاڑیاں ٹھنڈی گاڑیاں اس میں کیا آ رہی تھی تو راستے کیسے ہوں گے مجھے خود ایسا ہو رہا تھا تو میں سو گیا سیٹ لمبی کر کے ہم جا نہیں سکتے تھے ہم نے پوچھا یا اللہ یہ جنگل میں منگل کیسے ہو گیا تم اتنے سارے حافظ جی کیسے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ سملک میں ایک مدرسہ ہے لڑکیوں کا اس میں ایک مولانا عبدالحق صاحب تھے مولانا عبد الحق صاحب وہ کسی زمانے میں یہاں آئے تھے اور انہوں نے آ کر یہاں مجموعے پر محنت کی محنت کر کے ایک لڑکے کو یہاں سے لے کر گئے وہ بچے کو تیار کر کے یہاں بھیجا اس بچے کی برکت سے یہ سارے بچے تیار ہو گئے ایک سو پانچ حافظ جی تیار ہو گئے اور پھر کہنے لگے ابھی پچاس بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں اب اور کتنے پڑھاتے جائیں گے کتنے بندے جائیں گے کوئی سوچ سکتا ہے کل قیامت کے دن ان کے ایک چکر کا کتنا وزندار وہ چکر ہوگا کوئی بتا سکتا ہے تو ہمارے محلوں کے چکر اتنے وزندار کل قیامت کے دن ہوں گے مولانا ورثہ فرما دیتے ہم بھانج جو نہیں مریں گے تو کیسے مریں گے کل لوگوں کو کما کر مریں گے لوگوں کو کیا کر کے مریں گے کما کر مریں گے تو ہمیں لوگوں کو کما کر مرنا ہے دیکھو یہ اور اور دھار ضلع یہاں یعنی اتنی ساری تبلیغ کی محنت ہے تو ایک دن نہیں اگ گئی ساری کی ساری تبلیغ یہ سارے تبلیغ والے ایک دن نہیں آ گئے تو سب سے پہلے کوئی نہ کوئی تبلیغ یہاں لے کر آیا ہوگا برابر ہے اس کو آپ کے ضلع والوں میں سے کسی نہ کسی نے قبول کر لیا ہوگا کہ ٹھیک ہے تبلیغ کا کام اچھا ہے ہم کریں گے وہ جمع تو یہاں کر کے چلی گئی ہوگی پھر اس نے کام شروع کر دیا ہوگا صحیح غلط وہ پہلا آدمی ہوگا جو اینٹ رکھنے والا ہوگا اس ضلع میں تبلیغ کی ہو سکتا ہے وہ قبر میں جا چکا ہے لیکن یہ وہ اینٹ پر یہ پورا محل کھڑا ہے کس اینٹ پر جو پہلے دن رکھی گئی سی اس اینٹ پر یہ پورا محل کھڑا ہوا ہے اس اینٹ کو تو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا بنیاد بنیادیں زمین میں دب جاتی ہے گھر بناتے ہیں بنیاد کہاں ہوتی ہے اوپر ہوتی ہے کہ زمین میں ہوتی ہے آپ کے ضلع کی زمین کی جو تبلیغ کی نیو ہے پہلی بنیاد اس کو کتنے ہمارے نہیں جانتے ہوں گے کچھ بڑے جانتے ہوں گے باقی اکثر نہیں جانتے ہوں گے لیکن یہ سارا ان کے نام عمل میں جائے گا جس نے پہلے دن ان کی بات پر لبے کہا ہوگا بولا ایسا ہی ہوگا نہیں ہوگا کتنی بڑی کمائی کر کے چلے گئے اور اس سے پہلے اس کے نام عمل میں جائے گا جو سب سے پہلے یہاں بات لے کر آیا ہوگا بولا ایسا ہی ہوا ہوگا نہیں ہوا ہوگا تو آپ بھی جن جن کی ملاقاتوں میں جاؤ گے آپ تو دنیا سے چلے جاؤ گے وہ دوسرے کو بات کرے گا پھر وہ آگے چلائے گا بہت بڑی آخرت بن جائے گی اس کے لیے نیت کرو کہ ہم اپنی آخرت بنا کر جائیں گے لوگوں کو کما کر جائیں گے ان بھائی کرو گے انشاءاللہ تو کون کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ میں گھڑی دیکھ کر ڈھائی گھنٹے لگاؤں گا میں سب نیت کر رہے ہو یہ بھائی نہیں کر رہے آپ ناراض ہو میرے پاس مٹھائی نہیں کر رہا میں آپ کو راضی کر دیتا مٹھائی وٹھائی دے کر تو سب کرو گے بھائی بہت بڑی تمہاری آخرت بن جائے گی اس میں کرنا کیا ہے کہ اپنی مسجد کی جماعت جو ہے محلے کے جتنے مکان ہیں ان مکانوں کو تقسیم کر لو کہ بھائی دو سو مکان ہیں تو بارہ آدمی بیٹھنے والے ہیں پچاس پچاس کے چار بلاک بنا لو اور تین تین آدمی کی جماعت بناؤ یہ تین کے ذمہ یہ مکان تین کے ذمہ یہ تین کے ذمہ یہ تین کے ذمہ یہ اور ایسی ملاقات کا نظام بناؤ کہ ہماری مسجد کے اطراف کا کوئی مکان نہ چھوٹے کوئی مکان کا کوئی گھر نہ چھوٹے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں پندرہ دن میں سو ٹکا ملاقاتیں کرو کتنے دن میں بولو یہ جی مسلمان پندرہ دن تک پتہ نہیں کہاں کہاں کی کیا کیا لایا باتیں سنتا ہے اس کو پندرہ دن میں بھی ہم اللہ رسول کی بات نہیں سنائیں گے پھر تو اس کا دماغ سڑ جائے گا خراب ہو جائے گا پاگل ہو جائے گا تو کم سے کم کتنے دن میں بولو پندرہ دن میں اس کو ضرور سنانا ہے تو ایسا نظام بناؤ گے کون کون گہرائے گا ہم ان ایسا نظام بنائیں گے سب بناؤ گے بہت بڑی آخرت ہو جائے گی بہت بڑی آخرت تو سر ڈھائی گھنٹے گھڑی دیکھ کر لگاؤ گے گھڑی دیکھ کر ڈھائی گھنٹے کتنے منٹ کے ہوتے ہیں جی ارے بولو کتنے منٹ کے ایک آدمی نے ایک گھنٹہ ایک سو انچاس منٹ انسٹھ سیکنڈ لگائے اس کے ڈھائی گھنٹے ہو جائیں گے ارے بولو ہو جائیں گے تو کب پورے ہوں گے بولو کب ہوں گے ایک سیکنڈ اور پوری کرنی پڑے گی ایسے لگاؤ گے انشاءاللہ ہم یہ چاہتے ہیں اللہ آپ کی آخرت بڑی بنا دے اور جس دن آپ اٹھو نا اللہ کے سامنے تو آپ اکیلے نہ اٹھو کون اٹھے کہ آپ کے جھنڈے کے نیچے یہ محلے والے بھی یہ محلے والے بھی سب آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ لوگ دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے تھے ہم تیرے نام پر دیوانے بن کر پھیلتے تھے تو ہمارے جھنڈے کے نیچے ہزاروں لوگوں کو لے کر جانا ہے جاؤ گے ان شاء اللہ ارے بھائی سب کو لے کر جاؤ گے اکیلے جاؤ گے اس لیے نیت کرو ڈھائی گھنٹے لگائیں گے تیسرا کام کیا کرنا ہے تیسرا کام یہ کرنا کہ ہمارے محلے میں یہ اس کی اومو میں فضا بنے اس کے لیے ہفتے میں ایک مرتبہ کتنے دن بولو ہفتے میں ایک مرتبہ اومو میں گش کر کے اپنے محلے کے سب لوگوں کو ہم جمع کرتے ہیں مسجد میں سب لوگوں کو جمع کیا وہ سب لوگوں کو ایمان عمل کی بات بنا بتا کر ہم جو روزانہ انفرادی ہم نے ذہن سازی کی اس کی اجتماعی ذہن سازی کرو اس کے لیے گشت کا عمل کرو کون سا عمل بولو یہ گشت عمل بہت بڑا عمل ہے بہت بڑا عمل کہ گشت کا عمل کس نے کیا کہ گشت کا عمل نبیوں نے کیا ہے نبیوں نے گشت کا عمل نبیوں نے کیا ہے اس لیے گشت کے عمل کو یہ سمجھ کر کے میرے نبی والا یہ عمل ہے میں اپنے نبی کی مشابہت کروں گا تو حدیث میں آتا ہے اللہ آدمی کو اس کے ساتھ اٹھائے گا جو جس کی مشابہت کرے گا اگر ہم نبیوں کی مشابہت کریں گے تو اللہ ہمارا حشر کس کے ساتھ کرے گا ارے بولو کس کے ساتھ کرے گا نبی حضرت مولانا رحمۃ اللہ علی کی ایک بات سنی بزرگوں سے وہ فرماتے تھے کہ ہمیں یقین ہے اللہ سے ہمیں یقین ہے اللہ سے کہ مغفرت تو ہو ہی جائے گی اللہ سے یقین ہے کہ مغفرت تو لیکن بس تمنا اس کی ہے کہ حشر نبی کے نبی کے جماعت کے ساتھ ہو جائے حشر کس کے ساتھ ہو جائے بولو نبی کی جماعت کے ساتھ ہمارا بھی حشر ہو جائے تو ہم سے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا حشر نبی کے جھنڈے کے نیچے ہو جائے ارے بولو بھائی کون کون چاہتا ہے کہ ہمارا حشر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کس کے نیچے اٹھیں نبی کے جھنڈے کے نیچے تو ہم نبی کے مشابہت کریں گے تو کتابوں میں آتا ہے جو جس کے مشابہت کرے گا اللہ ان کے ساتھ اٹھائے گا تو کرو گے نبی کے مشابہت اس کے لیے کیا کرنا ہے گشت کرنا ہے گشت کا عمل دو عمل دو گشت کرنا ہے ایک اپنے محلے کا گشت ایک اپنے اطراف کے محلے کا گشت اپنے محلے میں جب ہم گشت کریں گے نا تو اپنے محلے کی فضا بنے گی اپنے محلے کی فضا کہ پورے ہفتے میں ایک مرتبہ گشت کر کے دو نمازوں کے بیچ کا فارغ کر کے محلے والوں کو جمع کر کے ہم مسجد کی جو فکر چلا رہے ہیں وہ فکر محلے کے ایک ایک آدمی کے اندر اتر جائیں ایک ایک محلے کا آدمی یہ فکروں والا کیسے بن جائیں اس کی بات ہم ان سے کریں گے اور یہ مسجد کا پیغام لے کر ہم ان کو مسجد سے بھیجیں گے اس کے لیے دو باتیں کرنی ہیں کہ اتنا محنت کا دائرہ بناؤں کہ ہر ہفتے میں سو ٹکا محلے کے مکانوں کے گشت میں ملاقاتیں ہو جائے اب محلے میں اتنی اتنے مکانوں کی ملاقات کیسے ہوگی ہمارے پاس گشت میں آدمی ہوں گے تو سو ٹکا ملاقاتیں ہوگی نا اب دو سو مکان ہیں اور گشت کرنے والے دس آدمی ہیں اب ایک جماعت بنے گی تو کتنے مکان کریں گے ایک گھنٹے میں کب بیس تیس مکان ہوں گے تو دوسرے مکان چھوٹ جائیں گے تو کیا کریں گے نا ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہر مسجد والے کوشش کریں کہ مسجد میں سارے مسلموں کو جمع کرو گش کے لیے اب کیسے جمع کرو گے وہ تو آئیں گے نہیں تو ہم پورے ہفتے جو ملاقاتوں میں جائیں نا اس ملاقاتوں میں لوگوں کو جیسے دین کی بات کریں گے ایسے گشت میں شریک ہونے کی بھی ہم بات کریں پورے ہفتے بات کرو لوگوں کو گشت کی بات پورے ہفتے کرو جب پورے ہفتے ہم گشت کی محنت کریں گے ہماری مسجد کے سارے ساتھی کریں گے تو کتنے لوگ خود بخود گشت میں آ جائیں گے اور جو لوگ نہ آئے خالی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم آئیں گے تو ہم مان لو پورے ہفتے میں ہم نے پچیس ملاقاتیں کی تھیں اس میں سے دس آدمیوں نے نیت کی گشت میں آنے کی ان دس کے دس کے نام ڈائری میں لکھ لو جب ڈائری میں لکھ لیے جس دن گشت کا دن ہو ان دس کو یاد دلانے چلے جاؤ حاجی صاحب ہم تمہارے پاس فلاں دن آئے تھے آپ نے نیت کی تھی گشت میں آنے کی ہم آج آپ کو یاد دلانے آئے آج گشت کا عمل ہے آپ آؤ گے نا جی ضرور آؤں گا جب یہ نیت کر کے مسجد میں آ جائیں تو سلام پھیر لی تم نے دیکھا حاجی صاحب ہے موجود سنت ان کے پاس جا کر پڑھ لو سنت ان کے پاس جا کر پڑی سلام کرنے کا واہ واہ حجی صاحب اللہ تمہیں خوش رکھے سلامت رکھے بہت اچھا کیا تم آ گئے حجی صاحب تھوڑے آگے بڑھ جاؤ دیکھو گشت کا عمل ہو رہا ہے سچ بتاؤ اگر ہر مسجد کے ساتھ اس طرح محنت کریں تو گشت کرنے والے بڑھ جائیں گے یا کم ہو جائیں گے ارے بولو بڑھیں گے یا کم ہوں گے تو ہماری شکایت یہ کہ ہمارے پاس گشت کرنے والے نہیں تو بھائی شکایت یہ بھی تو ہے کہ ہم گشت کی محنت نہیں کرتے ہیں بھائی اناج ڈالنے اناج ڈال کر کوئی محنت کرتا ہے اگانے کی اللہ اناج کو اگا دیتا ہے جب ہم انسانوں کو اگانے کی محنت کریں گے تو اللہ انسانوں کو نہیں لائے گا جب ایک نبی کی محنت سے سوا لاکھ کا مجمع آ سکتا ہے تو بھائی ہماری محنت سے نہیں آئیں گے معاہدہ صاحب کی محنت سے اللہ نے دو سو ملکوں میں کام چلا دیا ہم بھی محنت کریں گے اللہ بات دنیا میں چلا دے گا تو سب محنت کرو گے پورے ہفتے گشت کی ہم خالی گشت کے دن بات کرتے ہیں پورے ہفتے گشت کی بات کرو تاکہ محلے کے سارے لوگ گشت میں آئے اور اتنی جماعتیں بناؤ کہ سو ٹکا لوگوں تک ہمارا پہنچنا ہو اور کوشش کرو دس دس آدمیوں کی جماعت بناؤ کتنے آدمی کی بولو اسی طریقے پر دوسرا گشت کرو ہم نے اپنے گھر کی فکر اپنی ذات کی فکر کی اپنی مسجد میں آنے والوں کی فکر کی ہمارے محلے والوں کی فکر کے بعد اپنے اطراف کے محلے والوں کی فکر کرو ہمارے نبی کو اللہ نے یہی حکم دیا تھا کیا دیا تھا والے تم میرا ام القرا نبی مکے والوں کی فکر کرو پھر مکے کے بعد مکے کے اطراف والوں کی فکر کرو ومن حولہا جو مکے کے اطراف میں رہے ان کی فکر کرو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اطراف کے محلے بےچارے بنجر ہیں تمہیں اللہ نے دین دیا دین کی محنت دی ان کی کون فکر کرے کہ ایک دن ہفتے میں نکال کر وہاں جاؤ دو نمازوں کے بیچ کا وقت فرق کر کے اور وہاں بھی محلے والوں کو جمع کر کے دین کی باتیں سناؤ لیکن ان کے اندر دینداری ہوتی تو ہمیں وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی لیکن وہاں دینداری نہیں ہے تو اب ہمیں کیا کر رہے ہیں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس طرح تم اپنے محلے میں پورا ہفتہ محنت کرتے ہو لوگوں سے ملتے ہو ایسے تمہیں جو جو محلہ دوسرے گشت کے لیے ملا ہوا ہے وہاں اپنی مسجد سے روزانہ محنت کے لیے آدمی بھیجو اگر ہفتے میں سات مرتبہ بھیجنا پڑے تو سات مرتبہ بھیجو پانچ مرتبہ بھیجنا پڑے تو پانچ مرتبہ چار مرتبہ بھیجنا پڑے چار مرتبہ وہ جا کر پورا ہفتہ وہاں محنت کریں جب وہ پورا ہفتہ محنت کریں گے جب تم وہاں گشت کے لیے جاؤ گے تو ان کا سہارا تمہیں مل جائے گا تو تھوڑے دنوں میں وہاں گشت کا عملہ تو ملنا شروع ہو جائے گا تین دن جانے والے لوگ مل جائیں گے دو مہینوں میں انشاءاللہ وہ مسجد اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی اگر ہم نے پوری ہفتے اس مسجد پر محنت نہیں کی خالی گشت کے دن گشت کر کے آ گئے تو کیا وہ گشت مسجد کھڑی ہو جائے گی بھائی اس لیے نیت کرنی ہے کہ دوسرے گشت میں ہمیں محنت کر کے ان محلوں کو بھی آباد کرنا ہے ہمارے نبی علیہ السلام نے مدینے کے زمانے میں دس سال کا زمانہ اطراف کے پوری بستیوں کو آباد کر دیا پوری بستیاں پورا جزیرت العرب ڈیڑھ سو جماعتیں نبی نے بھیجی تھی محنت کے لیے کتنی جماعتیں بولو دس سال میں اتنا بڑا ملک کے علاقے میں اسلام زندہ ہو گیا اور ہم سالہ سال سے محلے میں رہتے ہیں ابھی ہمارے محلے کا اسلام ہمارے پڑوس کے محلے میں نہیں گیا کیوں ہم نے وہ محنت نہیں کی اس لیے نیت کرو کہ ہمیں تو انشاءاللہ انسانوں کو کما کر جانا ہے مسجدوں کی مسجدیں کما کر جانا ہے لوگ کما کر جانے ہیں اس لیے آپ مہینے میں دو گھنٹے فارغ کریں گے ایک گھنٹہ اپنے محلے کے لیے ایک گھنٹہ اپنے پڑوس والے محلے کے لیے اور دونوں گش کریں گے بھائی سب نیتیں کرتے ہو اللہ دے گا کیا کر دے گا اللہ یہ کہ اگر کوئی مسجد میں نہیں آیا تو تم اس گشتوں میں پھرو گے نا تو تمہارے نبی سے مشابہت ہو جائے گی ہمارے نبی سے ہماری عمل کی مشابہت ہو جائے گی ہم چلیں گے ہمارے جسم پر جہاں گرد و غبار لگا ہوگا نا اللہ جہنم کی آگ تو کیا دنیا کو حرام کر دیں گے اور ہمارے گشتوں کی برکت سے جتنے لوگ دین کی طرف متوجہ ہوں گے تو ہمارا نفع کیا ہوگا کہ وہ ہماری محنت کی برکت سے جتنے کام کے نقشے بنے ہوں گے ہماری مرنے کے بعد وہ جتنے دیندار ہو جائیں گے ہماری آخرت بن جائے گی اس کے لیے ہم اپنے پیچھے یہ کمائی کر کے جانا ہے اس لیے نیت کرو کہ آج تک جو بھی سستی ہوئی ہے اب سستی نہیں کریں گے دو اگست انشاءاللہ دو نمازوں کے بیچ کا وقت فارغ کر کے سو فیصد کریں گے کون کون نیت کرتا ہے یہ تین کام ہو گئے چوتھا کام کیا کرنا ہے اگلے چوتھا کام کہ اپنے گھر اور مسجد کی تعلیم کرنی ہے اپنے گھر کی تعلیم اور اپنے مسجد کی تعلیم کیوں کہ جس گھر میں ہم رہتے ہیں اس گھر میں ماحول نہیں بنا تو پھر کیا ہوگا ہم اکیلے رہ جائیں گے گھر کے دس ممبر ہیں اور ہم اکیلے دیندار ہیں اب اگر یہ دین کی فکریں گھر والوں میں نہیں آئی تو ہمارا حال کیسا ہوگا ہم اکیلے رہ جائیں گے گھر کے نو ممبر ہم پر غالب ہو جائیں گے ارے بھائی ایک لیٹر گرم گرم پانی ہے سو لیٹر ٹھنڈے پانی میں ڈالو اس کا کیا ہوگا گرم ہوگا ٹھنڈا ہو جائے گا دس لیٹر کی بالٹی میں ایک لیٹر ڈالو گے تو بھی ٹھنڈا ہو جائے گا ارے بولو ٹھنڈا ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا ہم گرم فکروں کے ساتھ آئے لیکن گھر میں نو ممبر ہیں وہ بے فکر ہے تو ہم جس گھر میں ہمیں رہنا ہے اگر اس گھر میں فکریں نہیں ملی تو وہ گھر کا جو ماحول ہوگا وہ ہم پر بھی اثر کرے گا اسی لیے دیکھو ایک بچہ اللہ کے راستے میں تحجد پڑھتا ہوا آتا ہے کیونکہ پوری جماعت تحجد پڑتی ہے پوری جماعت وہاں پانچ وقت کی نمازیں پڑتی ہے تو وہاں وہ بچہ بھی تحجد پڑتا ہے لیکن وہی بچہ گھر میں آ کر فرض نماز میں سو جاتا ہے کیا بات ہو گئی کہ گھر کے نو ممبرس ہوتے ہیں اس کا اثر اس بچے پر بھی ہے وہ بھی سو جاتا ہے کہ اس کے لیے اپنے گھر کے ماحول کو بنانے کے لیے بڑا جو عمل ہے وہ گھر کی تعلیم ہے کون سی تعلیم بولو یہ گھر اور مسجد کی تعلیم جو ہے نا وہ گھر والے اور محلے والوں کی ذہنی فکر بنانے کے لیے روزانہ آدمی ایک بات سنتا ہے نا سنتے سنتے سنتے سنتے اس کی فکر بدل جاتی ہے یقین بدل جاتا ہے سننا ہمارے نبی کو اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں کو ہماری عظمت کو سناؤ فکب پھر نبی اپنے نبی کی عظمت لوگوں کو سناؤ یہ سنانا پڑتا ہے اللہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دس سال تک لوگ اللہ اللہ کی عظمت لوگوں میں بولی ہے کتنے سال بولو پورے مدی مکے کے دس سال تمہارا اللہ ایسا تمہارے اللہ کی طاقت ایسی تمہارے اللہ کی جنت ایسی تمہارے اللہ کی جہنم اتنا سنایا اتنا سنایا کہ اللہ کی عظمت دلوں میں آ گئی پھر جب اللہ کی عظمت دلوں میں آ گئی تو عظمت آ جائے گی تو عظمت عظمت والے کی بات میں بھی عظمت آ جائے گی آرڈر کرنے والا کون کہ اتنا بڑا اللہ تو اس کی بات ماننا آسان ہو جائے گی ایک ایک بچے کو بتایا کہ میرے پرنسپل ہے اور یہ میرے اسکول کا پیون ہے اب پیون نے اس کو آواز دی وہ جانتا ہے یہ کون ہے اور ایک آواز پرنسپل کی تو دونوں کی بات پر لبے کہنے میں فرق ہوگا نہیں ہوگا کہ پیون کی آواز پر وہ اتنی توجہ دے نہ دے اور جو پرنسپل کی آواز ہے تو وہاں بہت بڑی توجہ دے گا یہ جتنا دل زندہ ہوتا ہے وہ معلومات سے نہیں عظمت دلوں میں آ جانی چاہیے عظمت اتنا جتنے بھی شرابی ہے نا ان سب کو پوچھو شراب کے نشے میں کہ شراب حرام ہے کہ نہیں تو سب شراب کے نشے میں کہتے ہیں کہ شراب حرام ہے ارے بھائی کیوں پیتے ہیں کہ اس اللہ کی عظمت زندگی میں نہیں ہے کہ شراب کا پینا کتنا برا ہے اور جب عظمت آ جاتی ہے صحابہ کے اندر عظمت آ گئی تو شراب پینے والوں نے شرابیں پھینک دی جس کے پاس جتنی شراب تھی سب اڑیل دی سود کی حرمت آئی تو سود والوں نے سود ڈال دیا ختم کر دیا پردے کی آیت رات میں نازل ہوئی رات میں ایک عورت مسجد میں آ گئی اور ستون سے چھپی ہوئی تھی ان کے میاں ڈھونڈنے کے لیے آئی کہ حجن گھر میں نہیں آئی کہاں گئی تو دیکھا کہ ستون کے پیچھے چھپی ہوئی ہے کہ یہاں کیوں کھڑی ہو کہ آپ کو نہیں پتا پردہ فرض ہو گیا ہے کہاں پردہ تو ہے کہ میں بغیر پردے آ گئی ہوں مسجد میں اس کے لیے کہ کوئی بات نہیں ابھی بہت اندھیرا ہے چلو کوئی نہیں دیکھے گا تو جھٹ سے عورت کیا کہنے لگی مسئلہ اجالے اور اندھیرے کا نہیں ہے مسئلہ اللہ کے حکم کا ہے کہ اللہ کا حکم پڑتا ہے وہ ٹوٹ جائے گا کہ جب عظمت زندگی میں آ جائے گی تو اللہ کا حکم کا ماننا آسان ہوگا یہ فضائل کی جو کتابیں ہیں وہ اللہ کی عظمت پیدا کرنے کی کتابیں ہیں اللہ کی عظمت حضرت شیخ زکری رحمتہ اللہ علیہ کے پاس مولانا اللہ صاحب نے ان کتابوں کو لکھوایا ہے ان, ان کتابوں میں کیا لکھوایا ہے پانچ چیزوں کی عظمت پیدا کرنے کے لیے کیا چیزیں کتنی چیزیں بولو دین کے پانچ شعبے ہیں ایمانیات عبادات معاملات معاشرت اور اخلاق یہ پانچ شعبے ہیں مولانا یہ سب یہ چاہتے تھے کہ یہ امت کے پانچوں شعبے اچھے ہو جائیں جیسے حضور کے زمانے میں تھے ایسے ہو جائیں اس لیے ان پانچ شعبوں کا دین ان کتابوں میں لکھوایا ہے کتنے شعبوں کا بولو پانچ شعبوں کا ایمانیات عبادات معاملات معاشرت اور اخلاقیات کا اب دیکھو ایمانیات ہے حکایت صحابہ ایمانیات پھر اس کے بعد عبادات ایمان نماز روزہ بھی ہے زکات بھی ہے اور حج بھی ہے پانچوں اسلام کے ارکان ان پانچوں کی کتاب پھر اس کے بعد معاملات اور معاشرت امی کے ساتھ کیسے رہنا پڑوسیوں کے ساتھ معاشرت معاملات حرام کا حرام کا کھانا کیسا ہے ایک پیسہ حرام رکھا لیا اس کے لیے جہنم کیا یہ معاشرت اور اخلاقیت یہ پانچوں شعبوں کا دین ان کتابوں میں ہے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جب بچوں کو یہ گھر میں سنایا جائے گا نا تو ہمارا ننا منا بچہ صحابہ کو سنے گا آج ہمارا بچہ سب کو سنتا ہے سب کو وہ اللہ رسول کو نہیں سنتا ہمارا ننا منا بچہ سنے گا نا جب صحابہ کو تو اس کا جذبہ بنے گا کہ اچھا میں ایسا کیسے بن جاؤں ہمارے بچوں میں حافظ بننے کے جذبے پیدا ہوں گے ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہنے لگے کہ جب ہمارے گھر میں تعلیم ہوئی تو میرے گھر کی ساری بیٹیوں نے انفرادی طور پر چپکے چپکے قرآن یاد کرنا شروع کر دیا کہ حافظ بننے پر اللہ کیا دیں گے جب وہ فضل سنے تو جب وہ حافظ ہو گئی تب مجھے بتایا کہ ابا ہم حافظ ہو گئی ہاں کہ ایسا جذبے بنتے ہیں کہ سننے کے ہمارے بھائی آمین صاحب پڑوس کے ملک میں وہ سنا دیتے تھے ایک مسجد میں جماعت تھی جماعت تھی تو وہ جماعت کا قیام ایک مسجد میں تھا اس مسجد سے لگی ہوئی ایک ہوٹل تھی تو وہ ہوٹل میں آواز سننا کتنی طاقت رکھتا ہے تو وہ ہوٹل کا کام کرنے والا برتن دھو رہا تھا مسجد میں جماعت تعلیم کر رہی تھی اس نے تعلیم میں سنا کہ کوئی بچے کو حافظ بنائے تو اللہ حافظ بنانے پر کیا دیں گے وہ سنا تو اس نے یہ سوچا میرے ساتھ میرا بچہ روزانہ ہوٹل پر آتا ہے چھ سال کا وہ ایسی لائن گھومتا ہے یہ حافظ بنانے پر اللہ اتنا سارا دیں گے یہ سنا اس نے نیت کر لی بچے کو مدرسے میں داخل کرنا ہے مدرسے میں داخل کیا بچے نے حفظ کر لیا وہ بچہ حفظ کر کے حافظ بن کے مدرس بنا اس بچے کے پاس دو سو بچوں نے حفظ کیا کتنے بچوں نے بولو دو سو بچوں نے اس بچے کے پاس سیٹس کیا اور ابھی تک سلسلہ چل رہا ہے وہ تعلیم کرنے والے کو پتہ بھی نہیں ہوگا برتن دھونے والے نے اتنا اثر لیا اور بچے کو حافظ بنایا اور اس سے دو سو بچے یہ تو تعلیم کرنے والا قیامت میں اٹھے گا تو ٹولہ حافظ جیوں کا اس کے پیچھے ہوگا وہ چکرا جائے گا کہ اللہ یہ حافظ جی کہاں سے میرے کھاتے میں آ گئے تب اللہ بتائے گا کہ تو تعلیم کر رہا تھا اس کا اثر اس پر وہاں پڑا تھا تو اس کا ذخیرہ کتنا بڑا ہوگا وہ کوئی سوچ نہیں سکتا یہ جب تعلیم پڑھی گئی نا تو لوگوں نے ماں سے صلح کر لی لوگوں نے اولادوں سے صلح کر لی اور لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کیا ہاں پڑوسیوں سے صلح کر لی اور لوگوں نے اللہ کے دیکھو چھوٹی چھوٹی مسجدیں بڑی بنانی پڑ رہی ہے ورنہ مسجدوں میں کچھ بڈھے سڈھے لوگ جاتے تھے حج دیکھو نا حج میں کوئی جاتا نہیں تھا حضرت شہر نے فضائل میں لکھا کہ بیت اللہ نے اللہ سے شکایت کی کہ اللہ میرے پاس کوئی آتا ہی نہیں ہے اب حج کو پڑھا گیا حج کے فضائل عمرے کے فضائل یہ اتنے حج میں جانے والے ہو ہوئے جگہ بھی نہیں مل رہی کہ جب اس کو پڑھا گیا تو اسلام کے ارکان زندہ ہوئے یہ جب گھر میں پڑھے جائیں گے نا تو ہمارے بچے کتب بن جائیں گے کتب غوث بن جائیں گے غوث ہاں اور جب ہماری عورتیں سنیں گی نا تو ان کے پیٹ سے مادر زاد غلی پیدا ہوں گے مادر زاد ہاں ادر شہر نے نہیں لکھا کہ ہمارے گھر کا فلاں بچہ پیدا ہوا تو پیدائشی کے طور پر سوا پارا اس کو حافظ تھا وہ کیسے حافظ ہو گیا کہ وہ ماں روزانہ اس قرآن کو پڑھتی تھی اب ایک یہ ماں کا پیٹ جو ہے ماں کا پیٹ وہ بچے کے بننے کی جگہ ہے ڈائی ہے ڈائی سانچا ہے اب یہ بچہ اس میں ہے اب یہ پیٹ تکوے والا ہے تو یہ بچے میں تکوا آئے گا یہ ہیا والا ہے تو اس میں ہیا آئے گا یہ پاکی والا ہے تو اس میں پاکی آئے گی یہ جیسا ہوگا ایسا آئے گی اب جس بچے کے جس ماں کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہے وہ ماں کی نگاہیں گندی ہے بے حیا ہے اس کی زبان بے شرم ہے اس کی نگاہیں گندے اس کے کان گندے اس کا سارا جسم گندا اب اس میں وہ بچہ بن رہا ہے تو وہ بچہ کون بنے گا جنید بغدادی بنے گا ارے جنید بغدادی بنے گا جب یہ ایمانیت کو سنے گی نا تو عورت عورت آنکھوں پر لگام ڈالے گی زبان پر لگام ڈالے گی سوچ جذبات پر لگام ڈالے گی اب وہ بچہ جو پیدا ہوگا وہ بچہ اس کے ماں کے اثر کے ساتھ پیدا ہوگا وہ ماں میں اثر کہاں آئے گا یہ گھر کی تعلیم اثر پیدا کرے گا حضرت جی فرماتے تھے کہ تم گھر میں تعلیم کرو گے نا تو تمہارے گھروں میں بے دینی کے سوراخ جو ہے نا وہ سب بند ہو جائیں گے اور ماں بن گئی تو سمجھ لو تمہارے گھر میں وہ کے نیارے ہو گئے کیا ہو گئے یونس بھائی والے کے نیارے ہو گئے حضرت فرما دیتے ایک عورت بن گئی تو گھرانہ بن گیا ایک مرد کا بننا ایک مرد کا بننا ہے ایک عورت کا بننا پورے گھرانے کا بننا ہے ایک مرد کا بننا اس کا اپنی ذات تک حضرت فرما دیتے اس کا دین دروازے کے چوکھٹ تک اور ایک عورت کا دین کا گھر کے اندر تک بچے ماں کی بولی بولتے ہیں کون سی بولی بولتے ہیں بھائی تمہارے وہاں کیا کہا جاتا ہے کہ بھائی تمہاری ماتر بھاشا بولی جاتی ہے پتر بھاشا بھائی تمہاری زبان کون سی ہے ماتر بھاشا کون سی ہے یوں بولتے ہو یا پتر بھاشا بولتے ہو بولو ذرا ماتر بھاشا کوئی یہ نہیں کہتا پتر بھاشا مدر ٹنگ کہتے ہیں فادر ٹنگ کوئی نہیں بولتا مادری زبان پیدری زبان کوئی نہیں بولتا بچے باپ کی بولی نہیں بولتے بچے ماں کی بولی بولتے ہیں ہاں۔ کہ ماں بن گئی تو گھر بن گیا اس لیے روزانہ وقت نکال کر گھر میں تعلیم ہو اور وقت نکال کر وقتاً فوقتاً ہمارا چھ صفات کا مذاکرہ ہو ہمارا چھوٹا منا بچہ بولے چھ صفات میں بولے ایک اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا ہے ہمارے اللہ ہمارے نبی کے طریقوں سے راضی ہوتے ہیں ان کے علاوہ کے طریقوں سے اللہ ناراض ہوتے ارے بھائی کون بولتا ہے کا جی ننا منا چار سال کا بچہ بولتا ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے اللہ کے علاوہ ارے بھائی کون بولتا ہے کہ جی پانچ سال کی منی بولتی ہے کیا بولتی ہے اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا ہے پانچ سال کی منی بول رہی ہے جو منی پانچ سال سے چیختے چیختے بڑی ہوگی اس کی طبیعت میں اللہ نہیں آ گیا ہوگا اس لیے ان بچوں کو چھ صفات دلوانے خود بولنے اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہمارے گھر میں اہتمام سے تعلیم کریں گے کون کون نیت کرتا ہے اور سب گھروں میں زندہ ہو جائیں اس کے لیے محنت کریں گے کرو گے انشاءاللہ اور پورے محلے کے تمام مسلموں کو فضائل کی تعلیم مسجد میں سنانی ہے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یہ سات کتابیں ٹوٹل نو کتابیں ٹوٹل نو اس میں دو کتابیں فضائل رمضان رمضان میں فضائل حج حج میں تو اب سات بچی روزانہ ہمیں ساتوں سننی ہے نماز کو بھی سننا ہے قرآن کو بھی سننا ہے ذکر کو بھی سننا ہے حکایت صاحبہ کو بھی ابھی وہ کیسے سنیں گے ہم تو پانچ منٹ تعلیم کرتے ہیں اب پانچ منٹ میں سارا ڈوز کیسے لیں گے تو کوئی بات نہیں آج شوگر کی گولی لے لو پریشر کی کل لے لیں گے آج پریشر کی لے لو شوگر کی کل لے لیں گے ایسا چلتا ہے نا کہنا شوگر ہے تو شوگر کی بھی گولی لو پریشر ہوا ہے تو پریشر کی بھی گولی لو سر میں درد ہے تو اس کا بھی لو ٹانگوں میں درد ہے تو اس کی بھی لو لکھوا ہو گیا تو اس کی بھی لو جتنی بیماریاں ساری ٹیبلٹ لیتے ہیں ہماری تو نماز بھی کمزور قرآن بھی کمزور ذکر بھی کمزور تو سارے ڈوز روز لینا ہے روز لینا ہے اگر نہیں لیے تو نماز پڑھتے رہیں گے تو نماز پکی ہوتی جائے گی قرآن کچا ہو جائے گا ذکر کچا ہوتا جائے گا سارے بھاگ کچے ہوں گے ایک بھاگ جو پڑھا وہ پکا جو نہیں پڑھا وہ کچا اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کوشش کرو آدھے گھنٹے تک تعلیم کرو کتنے گھنٹے تک بولو کیسے کر لیں گے مشکل ہو جائے گا ہمارے بزرگ فرماتے جتنا کرو اتنا کرو پانچ منٹ ہے پانچ منٹ مہینے میں ایک منٹ بڑھاؤ ایک مہینے میں ایک منٹ ایک مہینے میں ایک منٹ تو بارہ مہینے میں بارہ منٹ پانچ منٹ پہلے سے ہو رہی تھی بارہ منٹ بڑھ گئی پتہ بھی نہیں چلے گا سترہ منٹ ہو گئے دوسرے سال میں ایک ایک منٹ ایک ایک مہینے بڑھاتے جاؤ تو پتا بھی نہیں چلے گا ایسے آدھا گھنٹہ ہو جائے گا کرو گے ان اپنی مسجد کی تعلیم میں سب کو بٹھانا ہے خود بھی گھر کی تعلیم کرنی ہے کون کون کرے گا کتنے کام ہو گئے چار پانچواں پابندی کے ساتھ اپنے مہینے کے تین دن لگاؤ ارے بھائی تین دن کیوں بھائی اسی خروج نے ہماری ہمارے دماغوں کو دعوت کا دماغ بنایا ہے کس نے بغیر خروج کے تبلیغ کا دماغ نہیں بنتا بغیر خروج کے تبلیغ کی طبیعت نہیں بنتی تبلیغ کو اچھا کہنا الگ ہے اور دائیانہ مزاج بننا یہ الگ ہے آپ نے حجن کو دیکھا ہوگا کہ حجن ہم سے زیادہ قرآن پڑھتی ہے بولو ہم سے زیادہ پڑھتی ہے ہم زیادہ پڑھتے ہیں وہ نفلیں ہم سے زیادہ پڑھتی ہے روزے ہم سے زیادہ رکھتی ہے قرآن وظیفے ہم سے زیادہ پڑھتی ہے لیکن دائیانہ مزاج نہیں ہوتا اس کا مزاج دائیانہ نہیں ہوتا اس کے گھر میں خالہ زاد بہن ہے زاد بہن ہے چچا زاد بہن ہے سب آئے گی کبھی ان سے دعوت کی بات نہیں کریں گی لیکن اسی کے تین دن لگوا دو اب کب وہ دیوانی ایسی ہو جائے گی کہ ہم کو بھی چین سے نہیں بیٹھنے دے گی بولا ایسا ہوتا ہے اکثر مسترات کی جماعت آتی ہے میں پوچھتا ہوں کہ جب سب سے پہلے تم نکلے تھے تو تم نے اس کی تشکیل کی تھی یا اس نے تمہاری کی تھی مولانا میں نے تشکیل کی تھی اس کو کسی طرح لے کر گیا اچھا اب اب جب تم دوسرے تیسری بار آتے ہو مولوی صاحب اب وہی تشکیل کرتی ہے بولو سچ بتاؤ ایسا ہی ہوتا ہے آپ کو کرنی پڑتی ہے ارے ذرا زور سے بولو بھائی اکثر اس کو فکر آ جاتی ہے اور اس کے عمل کہ کیا ہوا کہ اس کا خروج ہوا اس کا مزاج نہ بن گئے ہم اس مزاجوں پر باقی رہیں ہماری یہ فکروں کو جلا ملتا رہے جس محنت میں ہمیں یہ فکریں دی وہ فکروں پر ہم باقی رہیں اس غفلت میں نہ ڈوبے اس کے لیے مہینوں کی تعین کر کے ہم مہینے میں تین دن لگائیں ہفتوں کی تعین کر کے اس میں تین بڑے بڑے نفے ہوں گے کتنے نفے جنوب بھائی کتنے تین نفے پہلا کہ ہم ہم اس جو, جو غفلت میں ہوں گے نا یہ غفلت ہماری کٹے گی جب ہم اللہ کی بڑائی بولیں گے سنیں گے ہماری اپنی میں نے کہا نا کہ کپڑے ایمان بھی ایسے میلا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں اور میلے کپڑوں میں بدبو آتی ہے نا ایسے میلے ایمان والے سے میں بھی بدبو آتی ہے اس کو دھونا پڑتا ہے باسی کھانے میں بدبو آتی ہے ایسے میلے مسلمان میں بدبو آتی ہے اس کی آنکھوں میں بدبو آ گئی اس کی زبان میں بدبو آ گئی اس کے کان بدبو دار ہو گئے اسی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وہ ایمان والا جس کے ساتھ گناہ نہیں لگے لم یل بےسو ایمان کہ گناہ لگا کر اب ایماندار بھی ہے لیکن گناہ لگے ہوئے ہیں چوری بھی لگی ہے زنا بھی لگا ہے گھسیٹ یتیموں کا مال بھی لگا ہے بیواؤں کا مال بھی لگا ہے اور غیبتیں بھی لگی ہے تہمتیں بھی لگی ہے یہ سب بھی جا رہا ہے ایمان بھی جا رہا ہے اب پائپ میں سے پانی بھی جا رہا ہے اس کے ساتھ نجازت بھی جا رہی ہے غلازت بھی جا رہی ہے ناپاکی بھی جا رہی ہے اس کو صاف پانی بنانا ہے ان زندگیوں کو صاف بنانا ہے اس کو جلا تو مہینے میں جب تین دن لگیں گے نا یکسو کر تو یہ ایمانیت کے ہلکے آخرت کے بول ہماری زندگیوں کو دھوتے دھوتے رہیں رہیں گے گے ایک نفع یہ ہوگا دوسرا نفع کیا ہوگا جب ہم تین دن جائیں گے ایک مسجد کا ذمہ دار تین دن جائے گا تو اس کے ساتھ محلے کی ایک جمع تیار ہو جائے گی پندرہ آدمی جب یہ پندرہ آدمی جائیں گے نا پندرہ آدمی او ہو ہو ہو ہو یہ پندرہ آدمی پندرہ آدمی نہیں ہے یہ آدمیوں کو یہ بھلائی پر ڈالنے کا ذریعہ بن جائے گا کیا ذریعہ بنے گا یہ تین دن ان کا ذہن بنائے گا آخرت کی فکر ان کو بھرے گا اب یہ پندرہ آدمی جو تیار ہوں گے نا تو ہمارے ہمارے تو تین دن لگے لیکن ہمارے ذریعے سے پندرہ گھروں میں آخرت کے چرچے زندہ ہو جائیں گے وہ بچے آگے جا کر پتہ نہیں کتنے دن کی محنت کریں گے ہماری کمائی ہو جائے گی یہ دوسرا نفع ہوگا تیسرا نفع کیا ہوگا تیسرا نفع جس بستیوں میں ہم تین دن گئے ہوں گے وہاں چین سے تھوڑی بیٹھیں گے وہاں چین سے بیٹھنا بھی نہیں چین سے بیٹھنے دینا بھی نہیں وہاں ہم نقد جماعت بنائیں گے وہاں مزیدار جماعت بنائیں گے وہاں ملاقاتیں کریں گے مستراد میں پروگرام کریں گے ہم تو تین دن لگا کر آ جائیں گے لیکن ہم نے وہاں گشت کیے ملاقاتیں کی مستراط میں پروگرام کیا تین دن کی جماعت بنائی مزیدار جماعت بنائی ہم تو تین دن لگا کر آ جائیں گے لیکن وہ وہ گاؤں ہمارے حصے میں قیامت کے دن آ جائے گا میں نے ابھی کہا یہ جبوا یہ دھار کہ سب سے پہلے یہاں جو تبلیغ کی جماعت آئی ہوگی وہ تو چلی گئی لیکن تبلیغ کی بنیاد ڈال کر چلی گئی بولے ایسا ہی ہوا نہیں ہوا جس آدمی نے سب سے پہلے یہ بات قبول کی ہوگی وہ چلا گیا لیکن وہ بنیاد ڈال کر گیا ایسے آپ جتنے گاؤں میں جاؤ گے ان گاؤں میں بنیادیں پڑے گی وہ گاؤں میں جب بنیاد پڑ گئی آپ تو دنیا سے چلے جاؤ گے لیکن قیامت میں لوگ تم کو بھول گئے ہوں گے لیکن اللہ نہیں بھولے گا آپ کے جھنڈے کے نیچے وہ گاؤں کے گاؤں آئیں گے میں نے بتایا نا بھی آپ کو کہ وہ ایک ایک ایک, ایک مولانا ایک گاؤں میں گئے اور وہاں ایک بچے کی تشہیر کر کے لے کر آئے وہ بچے نے بات سمجھ لی ایک سو پانچ بچے ابھی اس گاؤں میں حافظ ہے تو آپ کے ایک تین دن میں سارے نفے چھپے ہوئے ہیں اس لیے شیطان کیا کرے گا پھر ذمہ دار کو بٹھا دو جب ذمہ دار بیٹھ گیا تو اب کیا کہ نہ رہے بانس جنوب بھائی نہ رہے بانس نہ بجے بانسڑی بانسی کو ختم کر ڈالو تاکہ بانسڑی ہی نہ بجے یہ تین دن جائے گا تو دھلا رہے گا یہ تین دن جائے گا تو اس کی ایمان میں تازگی ہوگی اور یہ تین دن جائے گا تو فکر اس کی بڑھتی رہے گی اسی کے تین دن روک لو اور یہ تین دن رہے گا تو سب کو لے کر جائے گا یہ تین دن جائے گا تو گاؤں کے گاؤں اٹھائے گا اسی کو معذور کر دو اسی کو بیمار کر دو اسی کو مسلوں میں گھیر دو تاکہ نہ رہے بانس ذرا زور سے بولو نہ بجے تو ہمیں بانس بھی لانا ہے اور بانسوڑی بھی بنانی ہے اور بانسوڑی پوری دنیا میں بجانی ہے بجائیں گے انشاءاللہ سورج اگتا ہے وہاں بھی جائیں گے اور ڈوبتا ہے وہاں بھی جائیں کون لے جائے گا لیکن ابھی جتنی ہم کو اللہ نے توفیق دی ہے اس کو کرنا ہے اس لیے نیت کرو کہ اپنی اپنی مسجدوں سے ہفتہ طے کر کے تین دن کی جماعت بنا کر انشاءاللہ ہم جائیں گے کون کون جائے گا کہاں جاؤ گے ارے بھائی کہاں جاؤ گے اپنی مسجدوں سے تین تین دن کی جماعت بنا کر انشاءاللہ ہم جائیں گے ہفتہ طے کر کے بھائی جاؤ گے اب یہ پانچوں کام کی آپ کو نیت کرنی ہے ابھی دیکھو آپ کو اپنی مسجد کے ساتھ بیٹھنا ہے کیا ہوگا اس سے فائدہ آپ نیت کرو گے نا ابھی تو نیت کرتے ہی عمل تمہارا شروع ہو جائے گا نیت کرتے ہی بھائی ایک آدمی نماز شروع کرتا ہے تو نماز سے پہلے کیا کرتا ہے نیت حج حج حج کی نیت کرتے ہی حج کا عمل شروع تراوی کی نیت شروع کرتے ہی تراوی شروع ایک آدمی صبح سے شام تک بھوکا رہا لیکن روزے کی نیت نہیں کی تو روزے میں داخل ہوگا لیکن نیت کرتے ہی روزے میں داخل حج کی نیت کرتے ہی حج کے حرام میں داخل چادروں کا نام احرام نہیں ہے کوئی آدمی نے چادریں نہیں باندھی لیکن حج کی نیت کر لی احرام میں داخل ہو گیا ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو نیت سے آدمی داخل ہوتا ہے تو ہمیں بھی اس تبلیغ کی نیت کر لینی ہے نیت کرتی ہی ہم شامل ہو جائیں گے شیطن کیا کرے گا انہیں نیت ہی نہیں کروانی تاکہ یہ اس میں داخل نہ ہو جائے اب تم کو اٹھا کر لے جائے گا میں نیت کرنے کو کہہ رہا ہوں وہ تم کو اٹھا کر لے جائے گا تو تم نیت کرو کہ ہم اٹھ کر جائیں گے نہیں پوری نیت کر کے جائیں گے بھائی کرو گے سب نیت تو آپ ہلکے کے اعتبار سے آپ کو بٹھائیں گے ایک ایک ہلکے کا نام لیں گے آپ اپنے ہلکے کے ساتھ بیٹھو آپ کب ڈھائی گھنٹے دو گے آپ تعلیم کا آپ کا کیا نظام رہے گا مسجد گھر کی آپ تین دن کب جاؤ گے یہ سب کی آپ کو نیت کرنی ہے اور یہ فارم دیں گے اس کو پورا لکھ کر دو ایک کاپی آپ کے پاس رکھو ایک کاپی ہمارے پاس اللہ کو اپنی نیت بتانی ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم تمہارے اندر بھیتر میں دیکھیں گے تم سچے ہو تو تمہیں سچا کر بتائیں گے اگر تم سچے ہو تو تمہیں سچا کر بتائیں گے ان خیرہ یو تکم خیرہ اگر تم سچے ہو تو اللہ سچا بننے کا سبب پیدا کر دیں گے انا پن نے آپ دی بھی میں اپنے بندے کے اس کے گمان کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں تم اللہ کو آج بتا دو سچی نیت کہ اللہ ہم سے دوستی کرنا چاہتے ہیں اور سے اچھی یاری لگانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ ہمیں دوست بنا لے گا تو سب طے دو کہ نیت کر کے جائیں گے کوئی غلطی سے تو بھول سے تو اٹھ کر نہیں چلا جائے گا اچھا بھول سے بھی نہیں جائے گا پکی بات اب دیکھو ایک ایک ہلکا بولتے ہیں کون سا ہلکا ہلکا پہلے بھائی کھڑا ہو ہو جائے کے جہاں ہے ذرا دیکھو آپ اس کون میں جلدی جلدی چلے جاؤ اور ایک کاغذ لے جاؤ اور ان کے پاس اپنی نیتیں لکھوا دو اچھا بھائی دوسرا ہلکا کون سا بھائی چلنا شروع کرو چلنا شروع کرو امجرا ہے امجرا کہاں ذرا کھڑے ہو جاؤ امجرا والے بھائی امجیرا امجیرا